الحمدللہ پارہ نمبر تین ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعدہم على بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات وآتینا عیسی بن مریم البینات وعیدناہ بروح القدس ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل عطا کیے اور روح القدس کے ساتھ اس کی مدد کی اور اگر اللہ چاہتا تو ان پیغمبروں کے بعد آنے والے لوگ آپس میں نہ لڑتے جب کہ ان کے پاس واضح نشانی آ چکی تھی لیکن انہوں نے اختلاف کیا پھر ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے چلے رکو وہی چل رہا ہے ہمارا تھرٹی تھری نمبر جو دوسرے جز میں چل رہا تھا اس کا کنٹینیوشن یہاں پر ہے کہ رسول جو ایک دوسرے کے بعد آتے رہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک رسول آتے رہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے نا تو ان میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے بات چیت بھی کی ڈائریکٹ بات چیت جیسے مسا علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت کی اللہ نے اور بعض کے درجات کسی دوسری حیثیت سے بلند کیے عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ آئے ان کے پاس کچھ دلیلیں دی گئی پروف دی ایویڈنس دیے گئے اور ہم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرمائی یعنی جس کی مدد کی جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے علا کیسے ہو سکتا ہے علا کو مدد کی ضرورت نہیں ہے کسی کی تو یہ تو بڑا پروف ہے کہ جبریل علیہ السلام نے مدد کی عیسیٰ علیہ السلام کی تو وہ کیسے علا ہو سکتے ہیں جن لوگوں نے ان کو الہ بنا کر رکھا ہے اگر اللہ چاہتا تو جو ان کے بعد لوگ آئے وہ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے اگر اللہ چاہتا تو نہیں لڑتے سب اچھے رہتے ایک دوسرے کے سب مل جل کر رہتے لیکن کتنا اختلاف ہے آج بھی دیکھے کتنا اختلاف ہے خود مسلمانوں کے ساتھ دیکھے مسلمانوں کا کیا رویہ ہے لیکن لوگوں نے راہ حق سے اختلاف کیا کوئی ماننے والا بنا یعنی ایمان والا اور کوئی کافر ہو گیا کیونکہ چوائس دی ہوئی ہے نا اللہ نے تو جو چاہے کرے اپنی مرضی بعد میں دیکھ لیا جائے گا کس نے کیا لے کے ٹو ہنڈریڈ ففٹی سیون تک جس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں پھر آیت الکرسی آتی ہے ایمان والوں اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس دن کے آنے سے پہلے اس کی راہ میں خرچ کر لو کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش اس دنیا میں ہوتا کیا ہے جب کوئی کسی میں پھنس جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں پیسہ وغیرہ دے کے چھڑا لیتے ہیں یا کہتے ہیں دیکھیں یہ میرا دوست ہے اور میری وجہ سے اس کو چھڑا دو یعنی ایک دوستی ہوتی ہے نا دوستی بھی کام آ جاتی ہے دوست مدد کرتے یا تو کسی ذریعے سے اس کو چھڑانے کے لیے یا کوئی سفارش ڈھونڈتے کہ وہ سفارش کرے اور پھر یہ چھوٹ جائے لیکن وہاں یہ ساری چیزیں کام نہیں آئے گی اور اس کے بعد آیت الکرسی آتی ہیں جو 255 ففٹی فائیو آیت میں آتی ہیں جس کا جس خلاصہ بہت شارٹ میں خلاصہ کریں گے کیونکہ اگر اس کی ڈیٹیل دیکھی جائے تو پھر اس کے لیے ایک سے دو گھنٹے کم از کم لگیں گے سب سے پہلے خلاصہ کرنے سے پہلے آیت الکرسی کی ایک ہی فضیلت بتاؤں گی باقی آپ دیکھ لینا حدیثوں کے بک وغیرہ میں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ کی جانب سے اس پر ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اس کے پروٹیکشن کے لیے ہاں، باڈی گارڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو جسٹ ایک آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے ساتھ رہتا ہے وہ اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا تو ہمیشہ یاد رکھے سونے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کر اور بھی کئی ایک فضیلتیں آتی ہیں اس کا خلاصہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم حی القیوم وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے اس کا نگران ہے تو جو زندہ ہے وہی نگرانی کر سکتا ہے سویا ہوا انسان مرا ہوا انسان کیسے نگرانی کرے گا ہاں اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے ہمیں نیند کی سخت ضرورت ہوتی ہے ہم کام ہی نہیں کر پاتے جب تک نیند پوری نہ کر لے تب تک ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کانسنٹریشن نہیں ہوتا ہم فوکس نہیں کر پاتے کسی چیز میں یہی تو ہماری کئی ساری ویکنیس میں یہ بھی ایک ویکنیس ہے نا کہ نیند کی ہمیں سخت ضرورت ہوتی ہے تو نہ اسے اونگ آتی اونگ کیا ہے غفلت کی ابتدا ہے تو غفلت کی ابتدا بھی نہیں ہے اس میں اور نیند جو ہے وہ غفلت کی انتہا ہے اونگ اور نیند دونوں بھی نہیں آتی اونگ اور نیند جسے آئے وہ نگران کیسے ہو سکتا ہے وہ نگرانی نہیں کر سکتا ایون کسی کو اونگ آ جائے اور کبھی چور آ جائے تو وہ چوری کر کے چلا جائے گا اپنا کام کر کے چلا جائے گا اور نیند تو ایک دم ایکسٹریم میں آ جاتی ہے وہ ایک دم انتہا ہوتی ہے غفلت کی انتہا تو اللہ کو یہ دونوں چیزیں نہیں آتی اس لیے تو وہ نگران ہے تو نگرانی کرنے والے کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے وہ زندہ ہے ہمیشہ زندہ ہے مرنے والا کوئی نگرانی نہیں کر سکتا اس لیے حقیقی معبود کون ہے اللہ کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا ساری کائنات کا مالک وہی ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کرنے کی کسی کی بھی ہمت نہیں اب لوگ اکثر جھکتے کس کے سامنے کس کو سلام زیادہ کرتے جس کے پاس ملکیت ہو کسی چیز کا مالک ہو یا جس کے پاس طاقت ہو پاور ہو اس کے پاس دولت نہیں لیکن پاور ہے طاقت ہے اس کے سامنے بھی انسان جھک جاتا ہے ڈر کے مارے یہ دونوں اللہ کے پاس ہے ملکیت بھی زمین اور آسمان ساری کائنات کی ملکیت اللہ کے پاس ہے اور طاقت بھی ہے کہ سفارش کی اجازت دے تو کوئی سفارش کرے کسی کی ہمت نہیں کسی کی سفارش کرنے کی پھر کس کے سامنے جھکنا ہے ہمیں اسی کے سامنے جو ہر چیز کا مالک جس کی ملکیت میں ہر چیز ہو اور جس کے پاس طاقت ہو اسی کے سامنے جھکو پھر ماضی اور مستقبل کا جاننے والا ہے تمہارے پاسٹ میں کیا کیا تم نے کہے ہیں کیا چیز کی اچھی کی بری کی سب پتہ ہے اور مستقبل میں تم کیا کرنے والے ہو ہمیں بھی نہیں پتا وہ بھی اللہ کو پتا ہے اس کے علم کا احاطہ کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں علم اللہ نے ہر ایک کو ایک لمیٹڈ دیا ہوا ہے وہ رسول ہو یا فرشتے ہو ایک لمٹ میں سوائے اس کے جو خود وہ چاہے اتنا ہی علم دے اتنا ہی علم دیتا ہے سبھی کو پورا کے پورا علم نہیں حاصل ہے اللہ نے تمام کے تمام باتوں کا علم کسی کو بھی نہیں دیا یاد رکھے کوئی بھی ہو وہ اسی لیے تو فرشتے ہر چیز کے لیے الگ الگ فرشتے ہیں نا اتنی ہی چیز کا ان کو علم ہوتا ہے فرشتوں کو بھی تو سارا کا سارا علم اللہ کے پاس ہے اس نے علم کا احاطہ کر رکھا ہے اس کی حکومت زمین اور آسمان پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی ہم ذرا تھوڑا کام کرتے ہم تھک جاتے ایون ایک کسی کا بچہ ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے ایک سے زیادہ بھی نہیں ہوتے تو اس کی بھی پرورش کرتے کرتے ایک دن میں کتنا تھک جاتے تھوڑا کام کرتے بولتے بہت تھک گئے بہت تھکایا بچے نے اللہ تو زمین اور آسمان جو ہے اس کی بھی حفاظت کر رہا ہے پھر بھی وہ تھکتا نہیں وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے پھر آگے فرمایا لا دین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں جبر نہیں ہے اب اس کو لوگ الگ الگ طرح سے لیتے دیکھو مجھے نماز کے لیے نہیں کہو کیونکہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس آیت کا مطلب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے کسی کو زور زبردستی نہیں کی جائے گی یعنی کسی کو پکڑ کے لائے بولے کہ چل تو اسلام قبول کر نہیں تو تجھے شوٹ کر دوں گا یہ جائز نہیں ہے اس کی زبردستی نہیں کی جا سکتی لائک رہا مینس کیا کہ لا دخول الدین یعنی دین پہ داخل ہونے کے لیے زبردستی کسی کو نہ کی جائے نہ کہ ایک بار اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا مجھے زبردستی نہیں کرو یہ بات نہیں ہے یہ یاد رکھیں یاد رکھو اب حقیقت کھل چکی ہے حق اور باطل میں تمیز ہو چکی ہے جو بھی صحیح ہے غلط ہے سب بتا دیا گیا جتنی ضرورت تھی اتنی پتہ چل گئی ہے جس نے رب کا سہارا لیا اور رب کے سوا دوسروں کی عبادت سے انکار کیا اس نے کہا کہ نہیں میں صرف اور صرف میرے رب کی عبادت کروں گا اس کے بھروسے کو کبھی ٹھیس نہیں لگے گی ہمیشہ اس کا بھروسہ اللہ پہ ہے نا تو کبھی ٹھیس نہیں لگے گی اللہ ایمان والوں کا دوست ہے ان کو تاریکیوں سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے وہ اندھیرے میں تھے نا شرک میں تھے بدت میں تھے بہت سارے اندھیرے تھے ہمارے زندگی میں قرآن پڑھنے کے بعد وہ سارے اندھیرے نکل گئے ہم روشنی میں آ گئے قرآن نے ہدایت دے دی اللہ نے ہدایت کی کتاب بھیجی ہمیں ہدایت ملی وہ کیا ہے روشنی ہے روشنی نظر آنے لگی کافروں کے دوست شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے تاریکیوں میں اندھیروں میں ڈھکیل دیتے ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے پھر نمبر تھرٹی فائیو ہے آیات نمبر 258 ٹو ففٹی ایٹ سے لے کے ٹو سکسٹی تک جس میں اللہ کے قدرت کے تین مشاہدات تین آبزرویشن بتائے گئے ہیں اور تینوں جو آبزرویشن بتائے گئے ہیں اس میں ایک کامن چیز کیا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں اس میں پہلا قصہ آئے گا نمرود کے ساتھ جو ابراہیم علیہ السلام کی ڈبیٹ ہوئی تھی پھر دوسرا قصہ کسی شخص کا ہے ابھی کسی نے کہا وہ وزیر علیہ السلام کا قصہ ہے کسی نے یارمیا علیہ السلام کا قصہ کہا ہے اور جو تیسرا قصہ آئے گا وہ دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کا جو پرندوں کو ذبح کر کے انہوں نے زندہ کیا تھا وہ واقعہ تینوں واقعات میں ایک ہی کامن میسج ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے پہلے قصے پہ آتے ہیں نمرود بادشاہ یہ بادشاہ کا نام ہے نمرود نمرود بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں بحث کرنے لگا جو نمرود بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو کیا کہتا تھا علا کہتا تھا نا تو وہ بحث کرنے لگا کہ بتاؤ تمہارا علا ہاں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے وہ میرا رب ہے تو وہ جو نمرود بادشاہ تھا وہ کہنے لگا میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور میں بھی تو مارتا ہوں تو پھر اس بادشاہ نے دو آدمیوں کو بلایا اس کے قیدی جو تھے اس میں سے دو آدمیوں کو بلایا اور اسی میں سے ایک کو مار ڈالا اس نے قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آیا کہ یہ نادا نہیں یہ مثال اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی انہوں نے دوسری دلیل پیش کی وہی بات لے کے بیٹھے نہیں کہ دیکھو تم نے جو زندہ تھا اسی کو مار دیا اور جس کو تم نے چھوڑا وہ پہلے سے ہی زندہ تھا یہ ساری بحث کرتے بیٹھے نہیں انہوں نے دوسری دلیل دی دیکھیے یہ ہوتا ہے ڈبیٹ کا طریقہ ہم ایک ہی بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں اسی کو پرو کرنے کی کوشش کرتے لیکن سب سے بیسٹ ڈبیٹ ابراہیم علیہ السلام کی تھی انہیں سمجھا کہ یہ نادا نہیں اس کو کتنا بھی سمجھاؤ یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی چلے دوسری اگزامپل لیتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تجھے خدائی کا دعویٰ ہے نا تو تم مغرب سے طلوع کر کے دکھا اب یہ ہونے والا ہے قیامت سے پہلے ہونے والا ہے اس کی نشانی میں آ جائے گا لیکن اس وقت یہ چیز ہونا امپاسبل تھا تو اب یہ بات سن کر وہ ایک دم حیران ہو گیا پریشان ہو گیا ششدر رہ گیا ہاں؟ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تو یہ ایک ڈبیٹ تھی کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت پھر دوسرا قصہ آتا ہے اس میں یہ ہے کہ پھر اس شخص کا واقعہ بھی قابل غور ہے جس نے ابھی وہ شخص کون تھا کسی نے کہا وہ کوئی بھی نارمل شخص تھا کسی نے کہا عزیر علیہ السلام تھے کسی نے کہا یارمیا علیہ السلام تھے جو بھی تھے اب ان کا قصہ یہاں پر ہے کہ جس نے ایک اجڑی ہوئی بستی دیکھی اجڑی ہوئی یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ساری تفسیریں آئی ہے لیکن ایک تفسیر میں یہ ہے کہ یہ بیت المقدس تھی جہاں پر بخت نصر جو بادشاہ تھا اس نے یہودیوں کو قتل کیا اور پوری بستی برباد کر دی تھی تو وہ شخص وہاں سے گزرا ہم اگر عزیر علیہ السلام کو لیتے چلے عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے یعنی تعجب کیا کہ اس کے رہنے والوں کو دوبارہ اللہ کیوں کر زندہ کرے گا کیوں کر کہا انا انا یوز کیا ورڈ تعجب ہوا ان کو اللہ نے حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے ان کو ہی موت دی انہوں نے تعجب کیا تھا نا تو اللہ نے ایکسپریمنٹ ان کے اوپر ہی کیا ان کو ہی موت دی بتانے کے لیے کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں اور اس طرح سو سال گزر گئے ہنڈریڈ ایئرس ہنڈریڈ ایئرس گزر گئے پھر زندہ کر کے پوچھا ان کو کہ تم کتنے دیر مرے رہے کتنے دیر سے تم مرے پڑے ہو یہاں پر کہنے لگا بس یہی دن یا دن کا کچھ حصہ بس ایک دن یا کچھ حصہ یعنی ایک دن بھی نہیں کچھ کم ہی اب دیکھیں کبھی کبھی ہم ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں بہت گہری نیند میں اور ایسا لگتا ہے دوپہر میں بھی سوتے ہیں اور ایک گھنٹے بعد اٹھے کبھی آنکھ لگ جائے تو ایسا لگتا ہے شاید صبح ہو گئی ہے تھوڑا بھی سونے کے بعد ایسا لگتا ہے بہت سوئے اور کبھی زیادہ سونے کے بعد ایسا لگتا ہے ہم کم سوئے تو اپوزٹ بھی ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ شاید ایک دن یا کچھ حصہ ہی یعنی آدھا دن یا اس سے بھی کم میں یہاں پر مرا پڑا رہا فرمایا تم پورے سو سال تک مردہ پڑے رہے سو سال ہنڈریڈ ایئرس ہماری ابھی تک ہنڈریڈ ایئر ہوئی نہیں ہاں؟ اتنے سال پڑے رہے ہماری قدرت دیکھو کہ تمہارا جو کھانا ہے کھانا جو رکھا ہوا ہے وہ بالکل خراب نہیں ہوا ویسے کہ ویسے کھانا ہے کھانا سب سے جلدی خراب ہو جاتا ہے نا ایون آپ صبح باہر نکال کے رکھے تو شام تک کیا حال ہوتا ہے ہاں، اگر گرم نہ کرے یا فریج میں نہ رکھے تو سب سے پہلے کھانا ہی خراب ہو جاتا ہے اور اپنے گدھے کو بھی دیکھے یعنی ان کے ساتھ گدھا جو تھا اس کو دیکھنے کے لیے کہا گیا کہ اس کی ہڈیاں مٹی ہو چکی ہے اس کو الگ طرح سے رکھ دیا اللہ نے کہ بالکل وہ مٹی بن چکی اس طرح سے سڑ گئی ہے اس کی ہڈی حالانکہ گدے کی نسبت کھانا جو ہے وہ جلدی سڑتا ہے لیکن سبحان اللہ یہاں پر دیکھیے کیسی بات اللہ بتا رہا ہے کہ گدھے کی گدا جو ہے وہ مٹی ہو گیا اور کھانا ویسے کہ ویسا ہے اب دیکھو ہم کس طرح تمہارے گدے کی ہڈیاں اکٹھا کر کے ان پہ گوشت چڑھاتے ہیں اس کو گوشت بھی دیں گے ہڈیوں کے اوپر گوشت جو ہے اس کا چڑھائیں گے اب یہاں ایک نوٹ کریں کہ زمانہ جو ہے وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے حالانکہ تینوں چیزیں عزیر علیہ السلام ہو کھانا ہو یا گدھا ہو تینوں پر زمانہ ایک ساتھ چل رہا ہے زمانہ گزر رہا ہے ایک ساتھ گزر رہا ہے لیکن دونوں پر یعنی عزیر علیہ السلام اور جو گدھا تھا ان پر زمانہ الگ طرح سے چل رہا ہے اور ان دونوں میں بھی الگ یعنی جو گدھا ہے وہ بالکل مٹی ہو چکا ہے علیہ السلام مٹی نہیں ہوئے لیکن یہ گدا مٹی ہو چکا ہے علیہ السلام مر چکے اس میں مطلب ان کو موت دی گئی تھی اور کھانا ویسے کہ ویسے پڑا ہوا ہے یعنی ایک جو چیز ہے اس کے اوپر زمانہ روک دیا گیا ہے اس پہ زمانہ چل نہیں رہا ہے زمانہ تینوں پر الگ انداز سے چل رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ زمانے کو چلانے والا کون ہے اللہ ہے اسی کو وہ کنٹرول کیے ہوئے زمانے کو کنٹرول کون کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے تو یہ بھی ایک بات پتا چلتی ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں پھر تیسرا قصہ یہ واقعہ بھی یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا یعنی کیفا کوشچن کیا کیسے عزیر علیہ السلام نے کیا کہا انا کیوں کر تعجب کیا اب ابراہیم علیہ السلام نے تعجب نہیں کیا انہوں نے کہا کیسے میں جانتا ہوں تو کرے گا زندہ صرف میں ایک دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے انہوں نے عرض کیا ایمان تو ہے مگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کیوں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے جب میں آنکھ سے دیکھوں مجھے عین یقین ہو جائے ایک ہوتا ہے نا علم ال یقین علم کے ذریعے معلومات ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے آنکھوں کے ذریعے دیکھتے ہیں تو اور زیادہ یقین پختہ ہوتا ہے اور حق الیقین بالکل وہ ثابت ہو گیا تو پھر وہ حق الیقین تم نے ٹچ کر کے دیکھا کسی چیز کو یہ سب حق الیقین میں آتا ہے تو آئین الیقین کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھ لوں تاکہ میرا ایمان اور بڑھ جائے فرمایا گیا تم نے تعجب کیا نہیں ہے صرف کیفا پوچھا ہے اس لیے ایکسپریمنٹ تم پر نہیں ہوگا ازر علیہ السلام نے یا جس شخص نے تعجب کیا تھا تو ایکسپریمنٹ ان پہ ہی کیا گیا انہوں نے کیفا پوچھا تو کہا کہ تم پہ ایکسپریمنٹ نہیں بلکہ پرندے لے کے آؤ چار پرندے لاؤ انہیں مانوس کرو پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے الگ الگ پہاڑوں پہ رکھو ایک بھی نہیں الگ الگ پہاڑوں پہ دور دور پہاڑوں پہ ایک ایک ٹکڑا رکھ دو پھر دیکھو کس طرح تمہارے پاس دوڑے آتے ہیں آواز دو آ جائیں گے وہ اب کوئی کہتا ہے کہ اچھا پھر وہ جل جاتے ہیں لوگ یا پھر پانی میں ڈوب جاتے ہیں تو پھر ان کا کیا ہوگا وہ کیسے ایک ساتھ اکٹھے ہوں گے تو یہی دیکھیں اگزامپل کسی کو جلا کر راکھ بھی کیا جائے تو بھی اللہ ان کو جمع کر دے گا حتیٰ کہ کسی جانور نے بھی کسی کو کھایا ہو اب جانور نے کھایا تو کیا ہوگا وہ پارٹس اس کے باڈی کا حصہ بن گئے نا تو اللہ کیا کرے گا وہ جو جانور جس نے کھایا ہے اس کے جسم سے جس شخص کو کھایا اس کے جسم کے حصے بھی اس سے الگ کر دے گا کیونکہ ڈی این اے الگ ہے نا سب کا تو وہ بھی الگ کر دے گا کہیں پہ بھی کیسے بھی مرا ہو اللہ اس کو لے کے آئے گا اکٹھا کر دے گا تو یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کسی بھی طرح مرا ہو وہ بھلے دفنایا نہیں بلکہ یہاں وہاں اس کی باڈی آدھے آدھے کاٹ کے پھینکی ہو تو بھی اللہ اس کو اکٹھا کر کے جمع کرے گا اور ویسے بھی ایک حدیث کا بھی مفہوم اسی طرح کچھ آتا ہے لیکن اب وقت نہیں ہے کبھی جا کے پڑھے اس کے بارے میں یاد رکھو اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے اب دیکھیے جو غالب ہوتا ہے نا جیسے فار ایگزامپل بادشاہ ہے غالب ہے نا اس کی پاور ہوتی ہے تو کبھی جو غالب ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے حکمت کے خلاف کام کرنا شروع کرتا ہے لیکن اللہ غالب کے ساتھ ساتھ حکمت والا ہے اس لیے قرآن میں کہیں پہ بھی دیکھے عزیز کے ساتھ حکمت کی بھی بات آتی ہے عزیز الحکیم جب یہ بات آئی عزیز الحکیم نے ابراہیم علیہ السلام کا جب قصہ آیا تو اللہ نے کہا کہ اللہ عزیز الحکیم ہے کیونکہ ان کو قدرت اللہ کے قدرت پہ تعجب نہیں تھا اس لیے یہاں عزیز الحکیم کی صفت آئی ہے لیکن جو شخص یا عزیر علیہ السلام جن کو اللہ کی قدرت پہ تعجب تھا تو وہاں پر عزیز الحکیم نہیں آیا ہوا بلکہ وہ اللہ کل شعین کا اللہ سب چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے سبحان اللہ یہ جو اللہ کے صفات بھی آیا ہے نا وہ کنیکٹڈ ہے ربط ہے اس کے اندر سبحان اللہ ہر ایک بات اللہ کی آپ سوچ ہی نہیں سکتے کتنا غور کریں گے ہر بار آپ کو ہر الگ الگ چیز نظر آئے گی الگ الگ تفسیریں بھی ملے گی سبحان اللہ پورا خزانہ ہے اس میں بھرا ہوا خزانہ نکالیں گے نا ختم ہی نہیں ہو رہا ہے اب گئے سال جو تفسیر کے اس میں وہ چیزیں نہیں پتہ اب یہ سال کر رہے اس میں کچھ اور چیز معلوم ہو رہی اگلے سال کریں گے اور کچھ یعنی جیسے کنواں ہوتا ہے نا پانی بھر ہے بھر رہا ہے بھر رہا ہے ختم ہی نہیں ہو رہا ہے یہ سمندر جو ہے پانی ختم ہی نہیں ہو رہا ہے پھر بھی یہ کبھی ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ جو قرآن ہے نا اس کے جو موتیاں ہیں اس کے جو خزانے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہونے والے ہر بار کچھ نہ کچھ اللہ آپ کو نئی بات بتا دے گا اور جب ہم قرآن پڑھتے ایک بات یاد رکھیں اس میں ہماری ہی باتیں ہیں اس لیے کبھی کیا ہوتا ہے ہم تفسیر پڑھتے یا پڑھاتے ہیں ہم جو فیس کر رہے ہوتے ہیں دن میں یا ہفتے میں یا جو بھی کچھ فیس کرتے رہتے ہیں فیملی کے ساتھ یا کسی دوست وغیرہ کے ساتھ تو وہ چیزیں اللہ بتاتے جا رہا ہے بتاتے جا رہا ہے معلوم ہوتے جا رہے ہیں کبھی کہتے میں یہی تو میرے اس میں کوشچن تھا دیکھیے اللہ نے مجھے یہ چیز بتا دی کسی کے تھرو میں یہی تو ڈھونڈ رہی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یا کچھ اور چیز کیا کرے کیا نہیں کرے اللہ بتا دے گا جب قرآن سے کنیکٹڈ رہیں گے نا ہر بار آپ کو اپنے مسئلے مسائل جو بھی ہے اس کا سولوشن اللہ بتا دے گا یہ سب کو نصیب نہیں ہوتے جو کنیکٹڈ رہتے ہیں ان کو یہ اللہ بتاتا ہے رکو نمبر 36 سے ہے نمبر 261 سے لے کے 266 تک جس میں راہ حق میں خرچ کرنے کے تین مثالیں دیے گئے لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن نیتیں الگ الگ ہوتی ہیں ایک نیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں لیکن احسان جتانے کے لیے کس کو تکلیف دینے کے لیے یا تو اگر میں اس کو دے دوں تو میرے کام آئے گا میری ہیلپ کرے گا میں جو بولوں گا وہ کرے گا احسان جتانے کے لیے بھی کرتا ہے فائدے حاصل کرنے کے لیے یہ ایک ہوتا ہے سیکنڈ جو لوگ ہوتے وہ کس لیے کرتے ہیلپ صرف دکھاوے کے لیے دکھاوا کرنے دیکھو میں سب کو بتا دوں گی میں نے اس کی ہیلپ کی اس کی ہیلپ کی اور تیسرے طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو پہلی کیٹیگری پہلے دیکھتے ہیں احسان جتانے والے یا تکلیف دینے کے لیے یا فائدے حاصل کرنے کے لیے ان کی مثال مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جان لیں کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا ایک دانہ اور اس سے سات بالیاں نکلی دیکھیں کبھی آپ نے گیہوں یا چاول وغیرہ جب بوتے ہیں ایک دانہ ڈالتے ہیں اس میں سے پھر کیا ہوتے ہیں بہت ساری بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بال میں سو دانے ہو یعنی ٹوٹل کتنے سات سو دانے سات کو ضرب دے سو سے سات سو دانے تو کتنا ملٹی پلائی ہو رہا ہے جو کر رہے ہو پھر اگر اخلاص زیادہ ہوگا تو ثواب اس سے کہیں زیادہ ملے گا کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اب یہاں پر جو ورڈ آئے نا وہ ہے سمبولات سمبلا بہت سارے بہت سارے دانوں پہ دانے دانے پہ ملٹی پلائی لیکن یاد رکھو اللہ کے راستے میں وہی خرچ کرنے والے اللہ کے پاس پورا اجر پائیں گے جو خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے احسان کرنے والے کو کچھ نہیں ملے گا ملٹی پلائی بائی زیرو ہونے والا ہے احسان جتانے کے لیے اور نہ ہی دکھ اور تکلیف دینے کے لیے جو بھی احسان جتائے یا تکلیف دینے کے لیے یا کسی کو غم دینے کے لیے کرے یا کسی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس کو وہ ملٹی پلائی نہیں ہونے والے اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا خیرات کے بعد تکلیف دینے سے کہیں بہتر ہے اب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس بالکل کچھ ہوتا ہی نہیں اور کوئی مانگنے آ جاتا ہے ایسا اسے لگتا ہے کہ شاید یہ اچھا دکھ رہا ہے شاید اس کے پاس کچھ ہو تو آپ کیا کریں وہ اچھی بات کریں اور چھوڑ دیں اسے جھگڑا نہیں کریں میرے پاس کیوں مانگ رہے ہو یا پھر میرے پاس ہے ہی نہیں اور تم کیوں مانگ رہے ہو یہ وہ اس کو گالیاں گلوچ نہیں بلکہ اچھی بات کرے اور درگزر کرے ایمان والو احسان جتلا کر اور دکھ دیکھ کر اپنے صدقات برباد نہ کرو کیونکہ جو بھی احسان جتانے کے لیے یا کسی کو دکھ دینے کے لیے کرتا ہے غم دینے کے لیے کرتا ہے تو اس نے جو بھی کیا ہو کتنا بھی اچھا کام کیا ہو وہ سب برباد ہو جائیں گے پھر دوسرے طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اس کے بارے میں ہوتا ہے جو شخص اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اگر ایمان رکھتا تو ایسا کام نہیں کرتا دکھاوے کا کام نہیں کرتا کیونکہ اسے پتا ہے دکھاوا اگر کرے گا تو وہ کچھ نہیں اجر پائے گا اللہ کے پاس اس کی مثال یوں سمجھو کہ کسی چٹان پر مٹی ہو چٹان دیکھیے کیسے ہوتی ہے ہارڈ اس کے اوپر اگر کوئی مٹی ہو اور زور کی بارش آئے تو کیا ہوتا ہے ساری مٹی اور بیج کو صاف کر کے رکھ دے کچھ نہیں باقی رہتا پتھر ہے نا وہ چٹان کیا ہے پتھر ہے بالکل صاف ہو جائے اس طرح ایسے لوگوں کی کمائی میں ان کے پلے کچھ نہیں پڑنے والا کچھ نہیں ملے گا ان کو جو بھی لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کام پھر تیسرے طرح کے لوگ ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت سے اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آتا ہے اس کے برعکس یہ دو ایگزامپل کے برعکس دو مثالوں کے برعکس اخلاص کے ساتھ خیرات کرنے والوں کی مثال ایسی ہیں جیسے ایک بلند مقام پر باغ ہو بلند مقام پر جو باغ ہوتے کتنے زرخیز ہوتے اب دیکھے ہوں گے تو ویسے مقام پر باغ ہو جب زوردار بارش ہوگی تو اس کے درخت دوگنا پھل دیں گے ہاں، ڈبل پھل دینا شروع کرتے ہیں جب بارش زور سے ہوتی ہے وہ بہہ کے نہیں نکلتی مٹی بلکہ اور زیادہ اس میں پھل آ جاتے ہیں تو اس کی مثال اس طرح کی ہے اور اگر زور سے بارش نہیں بھی برستی کبھی اور یہ جو باغ ہے وہ بلندی پہ ہیں تو کیا ہوتا ہے اگر نہ بھی برسے تو ہلکی پھوار جو ہوتی ہیں شبنم وغیرہ جو گرتی ہیں یا ہلکی فوار وہ بھی اسے سر سبز کر دینے اور پھل دینے کے لیے کافی ہو جاتی ہے وہ بھی انف ہو جاتی ہیں تو ایسے لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ یہ والی مثال ہے گویا دل میں اخلاص ہوگا تو تھوڑی خیرات بھی بڑا ثواب حاصل کرنے کے لیے کافی ہوگی ایون ایک کھجور کا ٹکڑا بھی کسی کو دے خالص نیت کے ساتھ تو بھی وہ کافی ہو جائے ایمان والو تم میں کون یہ بات پسند کرے گا کہ اس امید پر اپنی ساری عمر باغ لگانے میں وہ صرف کر دے اسپینڈ کر دے پوری عمر اس نے باغ لگایا کہ اس کو پتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو اس کی جو پیداوار ہے وہ میرے کام آئے گی لیکن جب بڑھاپا آ جائے باغ جو ہے اس میں بڑے بڑے درخت لگ گئے اور پھلوں کا ٹائم آ گیا اب بہت بڑے ہو گئے گرینری بہت ہو گئی اب پھل دینے کا ٹائم آ گیا تو کیا ہو گیا سب برباد ہو گیا اس کی پیداوار بڑھاپے میں کام آئے لیکن جب بڑھاپا آ جائے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہو ابھی بچے بھی چھوٹے ہیں تو باغ پر آگ کا بگولا آ پڑے کبھی جنگل میں آپ نے دیکھے ہوں گے اچانک آگ لگ جاتی ہے کسی ریزن کی وجہ سے تو وہ ایسا اگر ہو جائے اس نے زندگی اپنی لگائی باغ لگانے میں کھپا دی اور اچانک کیا ہو گیا بڑھاپا جب آیا پھل دینے کا وقت آیا درختوں کا تو اس پہ آگ آ گئی پورا برباد اور وہ دیکھے کہ سارا باغ جل کر ویران برباد ہو گیا یہی حال اس انسان کا ہے جو ساری عمر دکھاوے کی نہیں کیا کرتا ہے لوگوں کو دکھانے اور سمجھتا ہے کہ آخرت میں کام آئے گی یہ نہیں کی لیکن جب آخرت کا دن آئے گا تو دیکھے گا کیا دیکھے گا کہ اس کے دکھاوے کی ساری خیرات بیکار کتنا اس نے کام کیا دن رات محنت کی کیسے کیسے محنت کی اسے سب یاد آئے گا پچھتاوا ہوگا اس کو اس کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے دکھاوے کر کے پھر رکو نمبر تھرٹی سیون ہے آیات نمبر ٹو سکسٹی سیون سے لے کے ٹو سیونٹی تھری تک جس میں اللہ کے راہ میں کیسے خرچ کرے کیسے اس کے بارے میں آیا ایمان والوں اپنی تجارت اور زمینی پیداوار یعنی اناج وغیرہ جو ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو ایون جو کھیتیوں میں کچھ نکلتا ہے اس کے اوپر بھی کچھ زکوٰۃ وغیرہ بھی ہوتی ہے اگر زکوٰۃ اتنی یعنی اتنا پھل نہیں ہے اناج نہیں ہے تو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ دیا کرو خرچ کیا کرو لوگوں پر غریبوں پر اور جو ردی مال تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہو وہ اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ نہ کرو اکثر کیا ہوتا ہے جو ہمارا بچا کچا مال ہوتا ہے ردی مال خراب مال ہوتا ہے وہ نکال نکال کے مسجدوں میں دیتے ہیں یا کہیں اور دے دیتے ہیں چلے اس کا کوئی میرے لیے فائدہ نہیں ہے پھٹا پورانا ہے وہی دیتے ہیں وہی دینا شروع کرتے ہیں خود پسند نہیں کرتے ایسے ردی مال نہ دو اس کا ارادہ نہ کرو شیطان تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت غریبی سے ڈراتا ہے کہتا ہے کہ اگر تم دو گے نا تو غریب ہو جاؤ گے تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا اور پھر بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے یہ بھی کہتا ہے دیکھو ابھی ہے نا تمہارے پاس تو ایک کام کرو یہ جو گانے وغیرہ کے آلات ہیں وہ یوز کرو وہ خریدو یا آڈیوز گانے وغیرہ کے آڈیوز فلموں کے آڈیوز ویڈیوز وہ خریدو اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ قوالیاں آپ نے دیکھی قوال وغیرہ جاتے قوالیاں جو گانے والی ہوتی ہیں ان عورتوں کے اوپر باقاعدہ دیکھا گیا مجھے کسی نے ویڈیو ایک بتایا مجھے بھی پتا نہیں تھا تو کسی نے باقاعدہ مجھے ایک ویڈیو بتایا جس میں کچھ مرد حضرات مجلس میں پہنچے ہیں اور گانے بجانے ہو رہے ہیں ایسا دکھا رہے کہ یہ عورتیں مسلمان ہیں اسکارف پہنا ہوا اور بیک اپ فل کیا ہوا اور ان کے اوپر مرد حضرات پیسے اچھا بڑھ کر رہے بارش ہو رہی پیسوں کی ابھی بھی ہو رہا ہوں ریسنٹلی کسی نے مجھے وہ ویڈیو بتایا نوز بلا نوز بلا مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ لوگ تو اس طرح سے جب اڑاتے ہیں پیسے تب غریبی نظر نہیں آتی یہ نہیں ختم ہو رہا ہے اور یہ بے شرم عورتیں جو ناچ رہی ہے گا رہی ہے اور گا رہی ہے کبھی کبھی دینی باتیں بتا رہی ہیں یا تو کچھ اور چیزیں بتا رہی ہیں تم کو نچا رہی ہے میوزک لگے ہوئے ہیں ویسے بھی میں نے کہا پہلے میوزک بند کرو پھر مجھے دکھاؤ میں صرف دیکھ رہی ہوں کیا کر رہے ہیں لوگ حرام کان میں جا رہا ہے اس کے لیے کیسے تمہارے پاس پیسے آتے ہیں وہ اس میں غریبی نہیں ہوتی ہے نچھاوٹ کرنے کے لیے لوگوں پر بہرحال جب کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا اور زیادہ دینے کا وعدہ فرماتا ہے تم دو گے نا تو اللہ زیادہ دے گا اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور حقیقی نفع و نقصان کی سمجھ اس کی بہت بڑی عنایت ہے کہ جسے سمجھ میں آئے نا کہ جو میں خرچ کر رہی ہوں اس کا فائدہ مجھے آگے ہونے والا ہے تو یہ بڑی اس کی حکمت کی بات ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہوئی ہے جب مسلمان جو تھے صحابہ وغیرہ اس طرح سے خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے پہ تو لوگ جو منافق بھی تھے کافر بھی تھے مشرقین بھی تھے وہ مزاق اڑاتے تھے حالانکہ انہیں پتا تھا جو کر رہے اس کا فائدہ آگے بہت زیادہ ہے وہ بہت آگے کے سوچتے تھے ہماری طرح نہیں نزدیک کی باتیں سوچتے بہرحال جسے یہ نصیب ہوئی اس نے بڑی خیر پالی جسے پتہ چلا نا جو میں خرچ کر رہی ہوں اللہ کے راستے میں تو یہ بہت فائدے مند ہے یہ بہت بڑی خیر ہے اس کے لیے کہ اسے سمجھ میں آ گئی یہ بات یاد رکھو تم جو کچھ خرچ کرو گے یا نظر مانو گے وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں اللہ کو پتا ہے کس نیت سے سے کون کہاں دے رہا ہے موقع کی مناسبت جس طرح چاہو اللہ کے راہ میں خرچ کرو چاہے لوگوں کے سامنے سامنے دو اب کیوں دیتے ہیں لوگ اکثر سامنے اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ سامنے والا دیکھ کے انکریج ہو وہ دکھاوا نہیں ہوتا ہے اب لوگ کچھ لوگ جو سامنے دیتے ہیں ان کو بولتے نہیں پھرے کہ دیکھیں یہ دیکھو سب کے سامنے دیتا ہے دکھاوا کر رہا ہے تمہیں کیا پتا وہ کیوں سامنے دے رہا ہے شاید اس کی نیت یہ ہے کہ اسے دیکھ کر تم بھی سب دینا شروع کر دو کیونکہ انسان دیکھتا ہے ارے کوئی دین کے راستے میں کوئی کچھ نہیں لگا رہا ہے میں دوں گا میں آگے ہو جاؤں گا تو پیچھے سے سب لوگ مدد کرنے آ جائیں گے اس لیے بھی کبھی کبھی انسان سامنے دیتا ہے تو کسی پہ شک نہیں کرو جو سامنے دے رہا ہے نا اس کو یہ نہیں بولو کہ دکھاوا کر رہا ہے تمہیں کیا پتا وہ تم سے زیادہ تقوی میں آگے ہے متقی ہے وہ جو کر رہا ہے ہر ایک کے دل کا حال صرف اللہ جاتا ہے تم نہیں جانتے اور چاہے تم چھپا کر دو کیونکہ اصل چیز نیت کی درستگی ہے اور اخلاص سے عمل ہے وہ اللہ دیکھ لے گا کہ تم کیا کر رہے ہو پیغمبر کا کام صرف راہ دکھانا ہے لوگ ہدایت قبول کر لے تو ان کا اپنا فائدہ ہے انہیں فائدہ ہوگا اگر ہدایت پہ ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں پہلے نہیں پڑھتے تھے پھر ابھی پڑھنا شروع کی یا پھر نماز پڑھتے تھے لیکن تعجد نہیں پڑھتے تھے یا جو دہا کی نماز وہ نہیں پڑھتے تھے لیکن ابھی شروع کرتے تو لوگوں کو بولتے پھرتے دیکھو میں یہ نماز شروع کر دی یہ نماز شروع کر دی اگر یہ نیت ہو نا کہ میری وجہ سے کوئی نماز شروع کر دے تو وہ الگ بات ہے لیکن نیت کیا ہے دکھاوا اب اس سے اس کو کیا فائدہ ہے بلکہ تمہارا نقصان ہے تم دکھاوا کر رہے ہو جتنا ہو سکے نیکیوں کو چھپاؤ اپنے مت بتاتے پھرو جہاں ضرورت ہے وہاں کبھی کبھی دکھانا پڑتا ہے خاص طر سے زکوٰۃ ہے نا وہ دکھا کے دیں تو بیٹر رہے گا کیونکہ وہ تو فرض ہے نا وہ دکھاوے میں آئے گی ہی نہیں کیونکہ وہ ہمارا ہے ہی نہیں ہے ہاں، وہ کسی اور کا حصہ ہم رکھیں تو وہ الگ بات ہے لیکن زیادہ تر صدقہ خیرات جو ہوتا ہے وہ چھپا کے کیا ہوا بہتر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی معاشرے میں ایسی باتیں ہوتی ہے کہ کوئی دینے والا ہی نہیں ہوتا ہے کوئی دینے تیار نہیں ہوتا ہے تب اس وقت بھی صدقہ دکھا کے دیا جا سکتا ہے لیکن نیت خالص ہو کہ میری وجہ سے کوئی اور بھی یہ کام کرنا شروع کر دے تو وہ پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ نیتوں میں کیا ہے خرابی ہے یا اخلاص ہے اگر کفر کی روش چھوڑ نہ دے تو پیغمبر پر کوئی ذمہ داری نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تمہارے اپنے فائدے کے لیے نبی کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ ٹوک لے ہاں، جھانک لے کیا کون کر رہا ہے میں نے تو اپنا کام کیا اچھا ہو میں جو بولی وہ کر رہی کہ نہیں ان کے پیچھے نہیں پڑو ان کا کام انہوں نے کر دیا یعنی جو لوگ کر رہے ہیں انہوں نے پیغمبروں نے جو بول دیا یہ جو دائی ہیں ان کا کام کیا ہے بتا دیں ان کے پیچھے نہیں پڑے اچھا میں نے بتایا وہ کر رہی کیا نہیں سچ میں پیچھے نہیں پڑے اپنا کام کرے لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے ان کو بتائے بھی دیکھے تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو فرض ہے نماز آپ پڑھا کریں تو یہ چیزیں یاد رکھیں اللہ کی خوش میں خرچ کرو گے تو پورا پورا اجر پاؤ گے اللہ کے بندوں اپنے مال ان غریب تندست جو ہے غریب ہے ان پر خرچ کرو مسکینوں پہ خرچ کرو جو اللہ کے راستے میں روک لیے گئے اور جو مانگنے کے لیے کسی کے پیچھے نہیں پڑتے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں غریب ہوتے مسکین کہتے ہیں ان کو وہ ایسے نہیں کہ بار بار کسی کے پاس مانگنے جاتے ہیں ان کو بھی دیا کرو تم جان لو گے وہ لوگ کون ہیں نا واقف ان کو نہ مانگنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ پیسے والے ہیں اس لیے مانگتے نہیں لیکن ان کے چہرے دیکھ کر تم پہچان لو گئی کہ یہ ضرورت مند ہے تو ان کو خود ہو کے ان کی مدد کیا کرو اوکے رکو تھرٹی ایٹ ہے آیات نمبر فور سے لے کے ٹو ایٹی ون تک جس میں سود حرام ہے یہ کہا گیا ہے اور مقروض سے نرمی کرو یعنی جس کو تم نے قرض دیے ہیں اس سے نرمی کرو کہا گیا ہے کہا گیا دن رات کھلے چھپے خرچ کرنے والے اللہ کے یہاں بڑے اجر کے مستحق ہوں گے جو بھی دن رات خرچ کر رہے اللہ کے راستے میں یا تو پیسے خرچ کر رہے اپنا وقت بھی ایک خرچ ہے نا وقت لگا رہے دین کے راستے میں ہر ایک کے اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے جو ہے وہ کر رہا ہے کوئی جو غریب رہتا ہے اس کے پاس پیسہ ہی نہیں کچھ اور چیز کر رہا ہے مدد کر رہا ہے کسی کی کوئی اور چیز کر رہا ہے تو اللہ کے یہاں بڑے اجر کے مستحق ہوں گے مگر سود کھانے والے اللہ تعالی کی گرفت سے نہیں بچ سکتے سودی لوگ سود کھانے والے اب دیکھیں یہاں پر یہ جو عقل کا یعنی الربا کھانے کی بات کی گئی سود کھانا یہ نہیں کہا کہ سود لینے والے اس طرح سے نہیں کہا گیا بلکہ سود کھانے والے کھانے سے کیا کیا کیوں ایسا کہا گیا سود کھانے والے لینے والے کیوں نہیں کہا گیا کیونکہ علماء یہ حکمت بتاتے ہیں اللہ اور نوز بیسٹ اور بھی کوئی حکمتیں ہوں گی اللہ کی لیکن جو انہوں نے اسٹڈی کی اس حساب سے وہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کھا لی جائے تو اس کی واپسی ممکن نہیں ہے کوئی چیز آپ کھا لیں اب وہ چیز جو کھا لیے ہیں تو کیا آپ واپس کر سکتے نہیں کر سکتے لیکن اگر کوئی چیز لے لیں تو ممکن ہے کہ آپ اس کو واپس کریں یہ ممکن ہے لیکن جو چیز کھا لی جائے اس کی واپسی ممکن نہیں ویسے بھی جو سود میں پڑے ہوئے ہیں زندگی بھر سود میں پڑے ہوئے رہتے یہاں تک کہ قبر میں ان کو اتار دیا جاتا ہے اور پھر ان کے پیچھے لوگ آ جاتے ہیں وارثوں کے پیچھے اتنا ہے اس کے اوپر قرضہ اور یہ سود اتنا انٹرسٹ اتنا باقی ہے ہاں؟ وہ زندگی بھر سود میں پڑے ہوئے رہتے ہیں کیونکہ یہ حرام چیز کر رہے حرام سود نہیں لو روز آخرت ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے جن نے ان کو لپٹ کر دیوانہ پڑا دیا ہے جن نے کبھی پکڑا کسی کو آپ نے دیکھے کس طرح وہ حرکتیں کرتے ہیں ایسی حالت ہوں گی یہ سودی لوگوں کی سود کھانے والوں کی سود لینے والوں کی سود دینے والوں کی جیسے جن نے پکڑا ہے دیکھنا کبھی ویڈیو وغیرہ کیسی حرکتیں کرتے ہیں عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں ایسی سودی سود لینے اور دینے والے لیکن ایسی حالت کیوں کیوں ایسا بتایا گیا ہے اس کی بھی ایک کچھ حکمت بتایا علماء علما نے اللہ نوز بیسٹ کہتے ہیں کہ جب کسی کو جن پکڑ لیتا ہے تو اس شخص میں جو طاقت آتی ہے ابھی جس کو جن پکڑا ہے نا چار پانچ آدمی اس کو پکڑے ہوئے وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو طاقت سے سب کو ڈھکیل دیتا ہے اب یہ جو آسانی سے گرا دیتا ہے یہ چاروں آدمیوں کو تو طاقت کس کی تھی اس شخص کی جس کو پکڑا ہے نہیں بلکہ اس جن کی وہ طاقت ہوتی ہے وہ جن ان سارے لوگوں کو ڈھکیل دیتا ہے گرا دیتا ہے تو جو دکھ رہا ہے نا وہ ہے نہیں یعنی یہ جن کی طاقت ہے وہ انسان کی طاقت نہیں جو دکھتا ہے وہ دراصل ہے نہیں اسی طرح بظاہر سود کیا نظر آ رہا ہے بڑھتا نظر آ رہا ہے اس کو لگ رہا ہے سود بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے لیکن حقیقت میں بڑھتا نہیں بلکہ گھٹتا ہے گھٹ رہا ہے وہ بڑھ نہیں رہا ہے یہ یاد رکھے کیونکہ یہ ظالم سود کو تجارت بتاتے ہیں بولتے ہیں یہ کیا سود یہ انٹرسٹ انٹرسٹ نام بھی دیکھے انٹرسٹ انٹرسٹنگ بات ہے انٹرسٹ کا نام دیا اچھے اچھے نام دے کے حرام چیزوں کو حلال بنا رہے تھے ایسے کئی چیزیں بنائی ہوئی نا حلال اچھے اچھے نام دو اور اس کو حلال بنا دو تو یہ جو انٹرسٹ جو ہے سود جو ہے ربا جو ہے وہ تجارت ہے یہ بزنس ہے ہمارا حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے اب دیکھیں پہلے اللہ نے کیا بات کی تجارت کو حلال یہ نہیں کہا کہ پہلے یہ نہیں کہا سود کو حرام کیا اور پھر بعد میں تجارت کو حلال کیا ایسا کیوں کیوں ویسے جب کسی چیز سے کسی کو روکنا ہے نا تو پہلے اس کا الٹرنیٹو دو یہ متبادل ہے پہلے الٹرنیٹیو دو یہ کرو یہ حلال چیز ہے نا وہ کرو اور جو حرام ہے وہ مت کرو ہم کیا کرتے یہ بھی نہیں کرو یہ بھی نہیں کرو یہ بھی نہیں کرو یہ بھی نہیں کرو انسان پریشان ہوتا ہے کرے تو کرے کیا پھر تو پہلے متبادل لایا گیا ہے الٹرنیٹیو دیا گیا ہے کہ پہلے کیا اللہ نے کہا تجارت حلال ہے تجارت کر لو بزنس کر لو لیکن سود حرام ہے سبحان اللہ اللہ کی ایک ایک بات غور کرنے کے قابل ہے ہم جب بات کرتے بھی ہیں نا تو کہاں کا کہاں لنک لگا دیتے کچھ بھی باتیں کبھی کبھی بکتے رہتے ہیں سبحان اللہ قرآن ایک الگ چیز ہے بہت محبت ہوتی ہے قرآن سے یاد رکھو جو سود لینے سے باز نہ آیا اس سے اللہ خود نپٹے گا اللہ خود نپٹے گا ایسے لوگوں سے نہیں چھوڑے نا میں دیکھتا ہوں کیا کرتے ہوں اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے صدقات دیا کرو ایک کسی نے مجھے اسٹوری یاد آئی کہ ایک انسان غریب تھا اور وہ کسی امام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری خود کی یہ حالت ہے کہ میں اپنے فیملی کو نہیں سنبھال پاتا بہنا ختم ہونے سے پہلے ہی میری جو بھی سیلری ہو ختم ہو جاتی پہلے ہی ہوتی ہے بہت میں حالات سے بہت تنگ آ گیا ہوں تو وہ امام جو تھا مسجد کا کوئی امام تھا انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو صدقہ دو تو کہنے لگا ہے میرے پاس خود کھانے کے لیے نہیں ہے اور میں صدقہ کروں تو وہ امام نے کہا کچھ تو دو کچھ تھوڑی چھوٹی سی چیز دو تو وہ جو شخص تھا اس نے تھوڑا تھوڑا دینا شروع کیا تو بولتے اتنی برکتیں ان کے رسک میں آئی کہ کہتے ہیں کہ پہلے سے کئی بیٹر ان کے حالات چل رہے ہیں تو دیکھیے صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے اللہ کا پرومس ہے نا صدقات بڑھاتا ہے تو مان لو اور اللہ کا پرومس ہے کہ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے چاہے کوئی بھی اکانومک میں بتائے کوئی بھی شخص بتائے سود کا یہ فائدہ ہے یہ فائدہ یہ فائدہ ہے لیکن اللہ نے صرف ایک بات کہی کہ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے یہ اللہ کی بات قیامت تک پتھر پر لکھے ہوئے تحریر ہے جو مٹ نہیں سکتی یاد رکھیں پتھر پر لکھی ہوئی تحریر کبھی نہیں مٹ سکتی اور ایسا ہی ہو کے رہے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے آخر تک دیکھے جو سودی کاروبار کرتے ہیں ان کا حال دیکھے قبر میں اتارنے تک یا قبر میں جانے کے بعد بھی لوگ پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے نا پوری دنیا اس سود کے چکر میں پریشان ہے آپ دیکھیں کتنی کنٹریز ہیں جو پریشان حال ہیں آپ دیکھیں گے ان کے حال کے پیچھے کیا ریزن ہے انٹرسٹ سود لے رہے دے رہے لے رہے دے رہے یاد رکھو ایمان والے نیک اعمال کرنے والے نماز ادا کرنے والے زکوٰۃ دینے والے خوف اور غم سے آزاد ہوں گے یہ چیزیں کرو تو خوف بھی نہیں ہوگا فیوچر کا غم نہیں ہوگا پاسٹ کا ایمان والو اگر سود کی کچھ رقم کسی کے ذمے باقی ہے تو وہ چھوڑ دو آج تمہیں پتا چلا یہ سب باتیں آج ہی چھوڑ دو اب بھی چھوڑو اس وقت چھوڑ دو سوچو نہیں میرا کتنا نقصان ہوگا چھوڑ دو ہے سے کف اللہ اب بھی اس وقت اگر تم نے سود کھوری چھوڑ نہ دی چھوڑ نہ دی فاضن بِحَرْبِ مِنَ بھی میرا اللہ و رسول ہی تو خبردار اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تیار ہے کس سے جنگ اللہ سے رسول سے جنگ کس کی ہمتیں آگے بڑھیں اور اللہ اور رسول سے جنگ کریں ہمیں سبھی کو پتا ہے کہ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا یہ اتنی بڑی بات ہے قرآن میں اتنی بڑی بات ہے کہ کوئی بھی ہو وہ لڑزے کاپے اس بات سے اب بھی کیا بھی چھوڑ دے یہ بات سب سے بڑی بات اور الحمد للہ الحمد للہ کئی لوگوں نے صرف یہ آیت کی وجہ سے اپنے سودی کاروبار کو چھوڑ دیا تقوی والے بن گئے فکر نہیں کی سود کو چھوڑ دو کچھ نہیں فائدہ اس کا نقصان ہی نقصان اگر تم توبہ کر لو ابھی جو کچھ ہو گیا پہلے ہوا اللہ معاف کرے گا کہ نہیں مجھے عذاب ہوگا یہ ہوگا توبہ کر لو توبہ کر لو اللہ معاف کرے گا تو اپنی جو اصل رقم ہے وہ وصول کرنے کا تمہیں حق حاصل ہے جو اصل تمہاری جو رقم تم نے دے رکھی ہے تو وہ لے سکتے ہیں لیکن سود نہیں انٹرسٹ نہیں اب آگے دیکھیں قرض کے بارے میں آیا ہوا ہے اچھا ابھی یہ سود کی بات ہوتے ہوتے اب قرض کے بات کیوں آ گئی یہاں پر قرض کے بارے میں بتایا گیا اب آگے قرض کے بارے میں بتایا جا رہا ہے سود کے بعد اس کی حکمت علما بتاتے ہیں کہ تم سود نہ لو سود کے بدلے کسی سے قرض لے لو لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج کل کون قرض دینے بھی تیار نہیں ہوتا ہے اسی لیے قرض دیا کرو تاکہ لوگ سودی کاروبار میں نہ پڑے اوکے تو جس میں سود نہیں ہوتا ایسے قرض لیا کرے یہ سود کا متبادل ہے جو حلال ہے تو اسی لیے آپ قرض کی بات آئے گی اگر یعنی قرض لینے والا تم سے محلت مانگے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے محلت دے دو میں ابھی واپس نہیں کر سکتا میں نے پرومس کیا تھا تم کو کہ میں ایک مہینے بعد واپس کروں گا لیکن مجھ سے نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کو محلت دو کیونکہ پتہ ہے اگر وہ کہتا ہے ایک مہینے میں دیتا ہوں لیکن وہ ایک مہینہ ہونے کے بعد بھی نہیں دے رہا ہے تو ہر دن کا صدقہ ہمارے اکاؤنٹ میں لکھا جاتا ہے تو اس کو مہلت دیا کرو اور اگر وہ بالکل ادائیگی کے قابل نہ ہو تو معاف کرنا بہتر ہے معاف کر دو اسے چھوڑ دو وہ جو نہیں دے رہا ہے چھوڑ دو ڈرو اس دن سے جس دن اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے جہاں ہر کیے کا پورا پورا بدلہ ہر ایک کو ملنے والا ہے کہتے کہ یہ ٹو ایٹی ون آیت جو میں نے ابھی جس کا مفہوم پڑھی ہوں یہ کچھ روایت میں آتا ہے کہ یہ قرآن کی سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی یعنی آخر میں نازل ہوئی آخر میں ڈرایا گیا کہ کچھ بھی ہو یہ ساری چیزیں جو باتیں بتائی گئی ہیں یاد رکھو کہ ایک دن اللہ کے حضور تم کو پیش ہونا ہے جو بھی کہا گیا ہے اس قرآن میں اس پہ عمل کرو اور جو چیز روکی گئی ہے اس سے ٹوٹلی رک جاؤ ہوں تو یاد رکھو ان چیزوں کو واللہ عالم اوکے رکو نمبر 39 ہے آیات نمبر 282 سے لے کے 283 تک جس میں لین دین کے بارے میں اور قرض کے احکام آئے ہوئے ٹو ایٹی ٹو نمبر جو آیت آئی ہوئی ہے نا وہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے اس کو آیت الدین بھی کہتے ہیں مسلمانوں جب کسی مقررہ مدت تک آپس میں ادھار کا معاملہ کرنے لگو تو لکھ لیا کرو تاکہ پرابلم نہیں آئے کبھی ہوتا ہے نا کوئی بھول بھی جاتا ہے یا تو جھگڑے ہو جاتے نہیں میں نے اتنا ہی لیا تھا تم سے کبھی یہ ہو جاتا ہے رشتے خراب ہو جاتے ہیں ہاں، دوستوں کے یا رشتے داروں کے ہی تو اس سے اچھا ہے کہ لکھ لیا کرو لیکن آج کل کیا ہوتا ہے جب لکھنے بولتے ہیں تو جھٹ سے بول دیتے تم کو میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے کیا اس طرح بولتے ہیں حالانکہ اللہ کا حکم ہے برا نہیں مانو اگر کہہ رہا ہے کوئی قرض دے رہا ہے کہہ رہا ہے چلے لکھ لیتے ہیں کتنا تم لے رہے ہو مجھ سے تو برا نہیں مانے لکھے اللہ کا حکم سمجھ کے لکھے تو ثواب بھی ملے گا ہر طرح کے لین دین کے لیے گواہ کر لیا کرو دونوں ہی صرف نہیں رہو بیچ میں گواہ لے کے آؤ تاکہ وہ گواہی دے کہ تم نے اتنا دیا تھا تم نے اتنا کیونکہ ہم انسان ہیں کبھی بھول سکتے ہیں اور کبھی دھوکے بازی ہو سکتی ہے دونوں طرف سے کہ جو دینے والا ہے وہ کہے نہیں میں اس سے زیادہ دیا تھا اور جو لینے والا ہے وہ کہے کہ میں اس سے کم دیا تھا تو یہ سب نہ ہو گواہ کر لیا کرو اگر کوئی قرض لینے والا نابالغ ہے چھوٹا ہے میچورڈ نہیں ہے یا بے سمجھ ہے عقل تھوڑی کم ہے یا کمزور ہے اور معذور ہو یا پھر خود لکھ نہیں سکتا کیونکہ کچھ لوگ ہوتے نا کہ پڑھے نہیں ہوتے ان کو لکھنے نہیں آتا تو اس کی طرف سے اس کا سرپرست وکیل بن جائے اس کے لیے کوئی لکھا کے دے لکھنے والا عادل اور انصاف کے ساتھ اپنا فرض انجام دے ایسا نہیں کرے کم زیادہ نہیں لکھے جتنا ہے اتنا ہی برابر ایگزیکٹ لکھ دے گواہی کا چھپانا سخت گنا ہے گواہی کو نہیں چھپاؤ گواہوں کو گواہی دینے سے ہرگز انکار نہیں کرنا چاہیے جب ان کو بلایا جائے تو وہ آئے اور گواہی دے آئے اور ایسا بھی نہیں ہو کہ بلائے بھی نہیں اور وہ آ جاتے کبھی کبھی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے جب بلائے نا تو وہ آ جائے گواہی دینے کے لیے لکھنے والوں کو اور گواہ کو کوئی فریق نقصان نہ پہنچے ابھی لکھنے والا ہے اس کو کوئی آ کے کہے چلے اس میں چینج کر دو میں بولتا ویسے لکھے نہیں اس کو بھی نقصان نہیں دو اور گواہ کو بھی نقصان نہیں دینا چاہیے کہ تم نے جو دیکھا ہے نا اس کے اپوزٹ کچھ اور باتیں بتائے یا کچھ ایڈ اور سبسٹریکٹ کرے نہیں بلکہ جو جیسا دیکھا ہے ویسے ہی وہ گواہ گواہی دے اور کوئی بھی فریق ان دونوں کو نقصان نہیں پہنچائے دھمکیاں نہیں دیں لکھنے والے کو بھی نہیں اور گواہ کو بھی نہیں اگر دو مرد گواہ نہ مل سکے پہلی بات تو دو مرد کو بلانا ہے کیونکہ بزنس وغیرہ کے معاملے میں مرد پرفیکٹ ہوتے ہیں وہ ان کا ایکچولی روز مرہ زندگی میں اس سے ہمیشہ اٹیچمنٹ رہتی ہے بزنس وغیرہ میں رہتے تو بیٹر ہے دو مرد اور اگر دو مرد نہ ہو تو کیا کرے ایک مرد اور دو عورتیں وہ گواہ بن جائیں اب ایک مرد کے بدلے دو عورتیں کہا گیا ہے تو یہ کیوں یہ یاد رکھے عورتوں کی توہین نہیں ہے اس میں کچھ عورتیں برا مان لیتی ہے کہ ایک مرد کے برابر دو عورتیں کیوں کوشچن کرتے اس میں توہین نہیں بلکہ اس کے آسانی کے لیے ہے کیوں کیونکہ یہ جو مالیاتی نظام جو رہتا ہے نا ان کے میدان میں عورت نہیں ہوتی بزنس وغیرہ میں زیادہ تر نہیں ہوتی عورتیں اور کبھی کبھی عورتیں بھول بھی جاتی ہے کئی ایک کام ہوتے ہیں ان کے گھر کے بھی اور دوسرے بھی کام ہوتے ہیں ویسے بھی حالت ان کی ہر مہینے میں کچھ بگڑ رہی ہوئی رہتی ہے تو ان کو تکلیف نہیں دی گئی بلکہ ان کے آسانی کے لیے کہا گیا کہ دو عورتیں اور ایک مرد آ کے گواہی دے کیونکہ ایک عورت اگر بھولے گی تو دوسری اس کو یاد دے گی کہ دیکھے کہ جو ہے اس طرح نے اس طرح ہے کیونکہ عورتیں بھولتی بھی ہیں نا اور آگے کہا سفر کی حالت میں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز گروی رکھ دیں اب سفر میں ہے کچھ ہے نہیں تو کیا کرے کوئی بھی گھڑی ہے یا کچھ رنگ ہے جو بھی ہے وہ گروی رکھ دے مارگیج جو بولتے ہیں وہ رکھ دیں اور اس پہ پھر قبضہ کون کرے گا یعنی کس کے پاس رہے گی جو قرض دے رہا ہے اس کو دے دے تاکہ ایک اطمینان ہو جائے اسے کہ یہ مجھے میرا جو بھی لیا ہے وہ واپس کرے گا قرض دینے والے کو وہ دے دیا جائے یاد رکھو گروی رکھی ہوئی چیز مالک کی وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا جو قرضہ دے رہا ہے وہ جسٹ رکھ سکتا ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کر سکتا قرض دینے والے کے لیے جائز نہیں کہ مکرو اس کی طرف سے قرض ادا کرنے کے بعد اس کی واپسی سے انکار کر دیا اب یہ ہوا اس نے قرض بھی پورا دے دیا اور بول رہا ہے کہ نہیں یہ گھڑی بھی مجھے چاہیے یا جو بھی گروی چیز وہ بھی مجھے چاہیے تو پھر وہ سود میں آ جائے گا ایسا نہیں کرے اچھا اس کی ڈیٹیل جب ڈیٹیل تفسیر کریں گے تب دیکھیں گے کہ اگر گائے کس نے رکھی ہے تو پھر اس کا دودھ یوز کر سکتے کیا نہیں وہ سب الگ بات ہے کچھ چیزیں الاؤ کی گئی ہے جو وہ خرچ کر رہا ہے اس کے اوپر جانور کے اوپر تو اتنا الاؤ کیا گیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک آئے گا وہ فک میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو وہ تفسیر جب ڈیٹیل کریں گے تب اس میں جائے گی ابھی یہاں وقت نہیں ہمارے پاس پھر لاسٹ رکو ہے سوریہ البقرہ کا رکو نمبر فورٹین آیات نمبر ٹو ایٹی فور سے لے کے ٹو ایٹی سکس تک جس میں سورت کا خاتمہ ابھی کمپلیٹ ہو رہی ہے یہ سورہ یہ سورہ البقرا کا آخری رکو ہے سورہ کا آغاز دین کی بنیادی تعلیمات سے فرمایا گیا یعنی خاص طور سے نماز کے بارے میں اور خرچ کرنے کے بارے میں یہ ساری بنیادی چیزیں شروعات میں سورت کے اختتام پر بھی ان تمام امور کا ذکر ہو رہا ہے یاد رکھو زمین اور آسمان کی ہر شے اس کا مالک اللہ تعالی ہے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا مالک اللہ ہے تمہاری کوئی کھلی یا کوئی بھی چھپی ہوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں مخفی نہیں ہے اللہ سب جانتا ہے اندر کیا باہر کیا کیا چھپا رہے کیا دکھا رہے وہ تم سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا جو جو چیزیں تمہارے پاس ایون نعمتیں بھی ہے نا اس کا بھی حساب لے گا پھر جسے چاہے وہ معاف کر دے اور جسے چاہے وہ سزا دے پھر سورہ البقرہ کی لاسٹ دو جو آیتیں ہیں اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے اس کی بھی فضیلتیں آتی ہیں جو امن اور رسولو سے شروع ہوتی ہیں کہ جو شخص رات کو سورہ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے وہ کافی ہو جائے یہ بخاری میں آتا ہے جس کا مفہوم میں نے ابھی جو بتائی وہ یعنی کافی ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے اب رات کو اس نے پڑھ لیا تو کافی کس سے ہوگی شیطان سے شیطان نہیں آئے گا قریب پھر برے خواب نہیں آئیں گے ڈر نہیں لگے گا بری چیزوں سے بھی کافی ہو جائے گی اور ہر قسم کے نقصانات سے بھی کافی ہو جاتی ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا انسان بہت ٹائرڈ ہوتا ہے بہت تھک جاتا ہے خاص طور سے شادی گھر ہو یا میت گھر ہو تو بہت تھک جاتا ہے اسے ٹائم نہیں ملتا کہ ساری دعائیں وغیرہ پڑھیں رات کو تو ایٹ لیسٹ آمن اور رسولو پڑھے وہ جو دو لاسٹ آخری آیات ہیں سورہ البقرہ کی وہ پڑھے اور سو جائے تو اس کے لیے کافی ہو جائے انشاءاللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ایمان رکھتے ہیں ان سب کا اللہ پر فرشتوں پر آسمانی کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان ہے سارے رسولوں پر ایمان ہے ایمان والے سب رسولوں کو مانتے ایمان والے بھی مانتے ہیں رسول ہی نہیں بلکہ سارے ایمان والے مانتے ہیں ایک کا بھی انکار نہیں کرتے کہ ایک رسول کو ہم نہیں مانتے سارے کو مانتے ایسا بھی نہیں سارے رسولوں کو مانتے ہیں ان کا قول یہ ہے کہ ہم نے حکم سنا اور فرما برداری کی سمے نہ وابطہ نہ کیا الہی ہم تیری بخشوں کے طالب ہیں ہمیں معاف کر دے اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے مسلمانوں یاد رکھو ہر شخص پر ذمہ داری اس کی حیثیت کے مطابق ہے اللہ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنی حیثیت ہے اتنی ہی بوجھ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا سبحان اللہ جو نیکی کمائے گا نیک پھل پائے گا جو کوئی بدی سمیٹے گا اس کی سزا بھگتے گا ایمان والوں رب سے دعا کرو کہ اے ہمارے رب ہماری بھول چوک پر ہمارا موقصا نہ کرنا ہمیں نہ پکڑنا اے مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا کئی ایک بوجھ تھے نا پہلے لوگوں پر پہلے لوگوں پر ایک تو بوجھ یہ تھا یعنی جیسے یہود تھے کوئی بھی گندی چیز ان کے جسم کو لگتی تھی تو اتنا کپڑا پھاڑ کے ان کو کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا ہماری طرح صرف دھل کے نہیں چلتا تھا اور بھی کئی چیزیں ان پہ بوجھ ڈالی ہوئی تھی کیونکہ ان کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر بوجھ نہ ڈال ہمیں لگتا ہے کہ ہم پر ہی بڑی مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں لیکن ہمارے استطاعت کے مطابق اللہ ہم پہ بوجھ ڈالتا ہے اگر دوسروں کو دیکھیں گے نا تو ہمارا جو بھی غم ہے نا وہ کم لگے گا اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم پر نہ رکھنا ہم سے درگزر فرما ہمیں بخش دے ہم پہ رحم فرما تو ہی ہمارا مولا ہے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما آمین الحمد للہ ہمارا سورہ البقرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں اس کو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ قرآن میں جو ہے وہ پانچ مین مضامین ہیں یہ سارے آپ دیکھیں گے پانچوں مضامین آپ کو سورہ البقرہ میں بھی ملیں گے پہلا تو میں نے کہا تھا علم تذکر بھی اعلیٰ اللہ اس میں کیا اللہ کی نعمت احسانات وغیرہ جو ہے شکر گزاری یہ بھی سورہ البقرہ میں آپ کو ملے گا ایون علم تذکیر بل موت وماں بادل موت یہ سیکنڈ جو مضمون تھا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں حساب کتاب آخرت کے جو حالات گناہ پر سزا نیک مال کی جزا جنت دو تو یہ بھی ٹاپک آ چکے ہیں ہمارے سریل بخارہ میں اسی طرح علم الاحکام بھی شریعت کے جو احکام ہیں وہ بھی اس میں آئے ہوئے کچھ عبادات کے بارے میں آیا ہوا ہے دعا کے بارے میں آیا ہوا ہے پھر اللہ سے تعلق جو ہے اس کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے یہ تھرڈ ٹاپک تھا علم الاحکام پھر فورتھ علم مقاصمات یعنی ڈبیٹس اس کے بارے میں تھا تو کچھ گمراہ قوموں کے جو عقائد ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور اعمال کی ان کی اصلاح بھی کی گئی تو یہ عیسائی ہو یا یہود ہو ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اسی طرح جو پانچواں ٹاپک تھا پانچواں مضمون وہ کون سا تھا علم تذکیر بھی عیاں ملا پہلے قوموں کے بارے میں جس کے بارے میں کیا ہے کہ ان کے پیغمبروں کا ذکر پھر انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں اسی طرح قصہ آیا ہوا ہے کس کا آدم علیہ السلام کا پھر نافرمانی کی بنا پر ہلاک شدہ قوموں سے عبرت تو ہم نے دیکھے کہ فرعون کو پھر کیا کیا گیا ڈبو دیا گیا تو یہ سارے کے سارے پانچوں مضمون آپ دیکھیں سورہ البقرہ میں بھی آئے ہوئے ہیں شاید ہو سکتا ہے اللہ نے اسی لیے بگننگ میں رکھا ہو واللہ عالم اچھا ہم جب گوگل میپ دیکھتے کہیں جانا ہے تو دیکھتے ہوں گے نا آپ لوگ بھی گوگل میپ تو گوگل میپ میں پہلے کیا ہوتا ہے کنٹریز دکھتے ہمیں یہ انڈیا ہے یہ چائنا ہے اینڈ سو آن کنٹریز دکھتے پھر ہم تھوڑا زوم کرتے اس کو تو کیا دکھتے اسٹیٹس دکھنے نظر آتے ہر کنٹری میں ہم جا کے دیکھتے اس کے اسٹیٹ اس کے اسٹیٹ پھر اور زوم کرتے تو کیا دکھتا ہے سٹیز دکھتے ہیں سٹیز کے نام آ جاتے پھر اس میں بھی اور زوم کرتے تو گاؤں وغیرہ کے نام آتے ہیں تو یہ جو ایک بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو گاؤں وغیرہ جو آتے اس کو کہیں گے ہم مائکرو اسٹرکچر یعنی بالکل مائکرو کے اندر ہم جا کے دیکھ رہے لیکن اگر ہم صرف اوپر سے ہی دیکھ رہے ہیں کنٹریز کو دیکھ رہے تو اس کو میکرو کہیں گے تو یہ جو میکرو اسٹرکچر ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں اوپر اوپر سے کہ اس صورت میں ہم نے کیا کیا پڑھا اسے اردو میں نظم جلی کہتے ہیں نظم جلی میکرو اسٹرکچر کو تو جسٹ ہم اس کو اوپر سے دیکھیں گے اس کو زوم نہیں کریں گے وہ انشاءاللہ جب ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس وقت بہت زوم زوم زوم کر کے پھر وہ گاؤں تک پہنچ جائیں گے یاد رکھے جو میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی تو بس میکرو اسٹرکچر دیکھتے ہیں اس کا پہلی بات اس میں آیات کتنے آئے ہیں ٹو ہنڈریڈ ایٹی سکس تو کسی نے بہت ہی پیارا اس کا نظم جلی بنایا ہوا ہے وہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں یہ میری اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے بس جو بھی میں پڑھا رہی ہوں نا وہ سارے علماء کے میں نے یہاں سے وہاں سے اکٹھے کر کے لیے ہوئے ہیں ایک عالم کا نہیں بلکہ الگ الگ علماء سے میں نے یہ لیا ہوا ہے تو ماشاء اللہ مجھے بہت ہی اچھا لگا انہوں نے جو بنایا ہوا ہے انہوں نے جو میکرو اسٹرکچر ہے سورہ الباخرا کا اس کو چار پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا ہے پہلا پیراگراف آیت نمبر ون سے لے کے تھرٹی نائن تک یہ فرسٹ پیراگراف جس میں ہم نے کیا پڑھے کہ توحید کے سلسلے میں تین رویوں میں سے ایمان کا رویہ اختیار کرو تین رویہ کون سے ایک تو ایمان ہے سب سے پہلے پھر کفر ہے پھر منافقت ہے تو ان تینوں رویے میں سے ایمان کا رویہ اختیار کرو یہ ہم نے ون آیت سے لے کے تھرٹی نائن تک یہ والا ٹاپک کور کیا پھر انہوں نے سیکنڈ پیراگراف بنائے ہیں جس میں آیات فورٹی سے لے کے ون ہنڈریڈ فورٹی ون تک یعنی یہ پہلا پارا یہاں پر ختم ہو رہا ہے یہ ون فورٹی ون اوکے تو انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کو امامت کے منصب سے ہٹا کر امامت اب بنو اسماعیل کی طرف تبدیل کرنے کے جو اسباب ہے اس کی اس میں وضاحت کی گئی ہے کیا وجہ ہے کہ جو امامت ہے وہ بنی اسرائیل سے اب بنی اسماعیل کو ملی اس کی وجوہات ہاں، اس کی وضاحت آتی ہے اور بنی اسرائیل کو آخری شریعت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے تو یہ والا ٹاپک کور ہوتا ہے forty two one forty one تک پھر انہوں نے تھرڈ پیراگراف بنایا ہے ون فورٹی ٹو سے لے کے ٹو ہنڈریڈ ایٹی تھری تک جس میں اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو کر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت اس کے تمام احکام پر عمل کرو یہ ساری چیزیں آئے گی اور یہی نہیں بلکہ لوگوں پر گواہی کا فریضہ بھی انجام دو تم گواہ ہو نا امت مسلمہ گواہ ہے تو تم لوگوں کے لیے گواہ بنائے گئے ہیں تو وہ فریضہ بھی تم ادا کرو لوگوں کو دین کی دعوت دو کیونکہ تم امت الوسط ہو تمہارا کام لوگوں کو حق کے بعد پہنچانا ہے تو یہ والی بات ہم نے تھرڈ پیراگراف میں پڑھی 142 سے لے کے 283 تک پھر لاسٹ پیراگراف فورتھ پیراگراف انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے ٹو ایٹی فور سے لے کے ٹو ایٹی سکس تک جس میں آخری شریعت کے احکام پر نیک نیتی کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو گے تو پھر تم کو غلبہ اور اقتدار یعنی پاور حاصل ہوگا جو بھی شریعت میں آئے ہوئے احکام وہ خالص نیت سے اس پہ تم اپنی استطاعت جتنی ہے اتنی عمل کرنے کی کوشش کرو جب بھی تمہیں پاور ملے گا تم غلبہ حاصل کر سکتے ہو تب جا کے اللہ کی مدد آئے گی تو یہ والا فورتھ پیراگراف انہوں نے رکھا ہوا ہے اور انہوں نے ایک بات اور کہی ہے کہ جو سورہ البقرہ ہے اس کا مرکزی جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ امامت کی تبدیلی یعنی بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف امامت تبدیل ہو گئی کے تو یہ انہوں نے مرکزی مضمون رکھا ہوا ہے ابھی ہر کوئی اپنے حساب سے جو ہے وہ غور و فکر کر کے وہ بات بتا دیتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ آگے اور کچھ پڑھیں گے بٹ الحمد للہ اللہ انہیں جزائے خیر دے ماشاء اللہ انہوں نے بہت ہی اچھا اس میں ایکسپلین کیا ہوا ہے چلے اب ہم سورہ عال عمران شروع کرتے ہیں یہ تھرڈ سورہ آتی ہے اس میں بیس رکو ہیں اور دو سو آیات آتے ہیں آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان فیملی آف عمران نصب جو ہوتا ہے نا نصب وہ مرد کی طرف سے چلتا ہے مرد کی طرف سے ہی ہم بولتے ہیں نا یہ اس کی اولاد اس کی اولاد وہ کہاں سے نصب چلتا ہے مرد کی طرف سے اب چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے نا بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا اس لیے ان کو ان کی والدہ یعنی مریم علیہ السلام کا جو خاندان تھا وہ کون سا تھا عمران کا خاندان تو وہاں سے ان کو منسوب کیا گیا ہے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو منسوب بھی ان کی والدہ مریم علیہ السلام کی طرف کیا کیونکہ مریم علیہ السلام کا خاندان جو تھا وہ آل عمران سے ریلیٹڈ تھا اور ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے تو باپ تھے نہیں اسی لیے ورنہ پھر نصب ہمیشہ مردوں کی طرف سے چلتی ہے سورہ عال عمران کی جو فضیلت آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ اور سورہ عال عمران کو ازہراون کہا ہے جس کا مطلب ہے دو جگمگانے والی صورتیں جگمگانے والی لائٹنگ ہاں، روشنی والی کیونکہ اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتی ہے نا پہلے اندھیروں میں تھے نا پتہ ہی نہیں تھا کچھ شرک میں تھے بدعت میں تھے اب یہ پتہ چل رہا ہے تو پھر ہدایت کی طرف آ رہے ہیں تو دو جگمگانے والی صورتیں اور امت کو انہوں نے دونوں کو بھی پڑھنے کی ترغیب بھی دی ہوئی ہے اور فرمایا کہ انہیں پڑھا کرو انہیں سورہ بقرا اور سورہ عال عمران کو پڑھا کرو کیوں کیونکہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گی جیسے دو بادل یا صاحبان یا پرندوں کے دو ہیں اس طرح سے وہ آئے گی شیڈ کرنے کے لیے اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہ کس بات کا جھگڑا کرے گی کہ اللہ اس کی مغفرت کریے مجھے پڑھتی یا مجھے پڑھتا تھا یہ تو مغفرت کی دعا کرنے کے لیے جھگڑا کرے گی کہ اللہ اسے بخش دے تو آپ صلم نے اسے پڑھنے کے ہمیں ترغیب دی ہے اچھا یہ جو سورہ ہیں اس میں الگ الگ مضامین آئے ہوئے ہیں پہلی بات دولین کے بارے میں یعنی نصارہ جو ہم نے کہا تھا پہلے ہی کہ سورہ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا غیر المغدوبی مغدوب کے بارے میں ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا یہودیوں کے بارے میں اور اب دولین کے بارے میں نصارہ کے بارے میں سیکنڈ یہاں پر زیادہ ذکر ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نصارہ کے بارے میں ہی پڑھتے رہیں گے اور بھی کئی ٹاپکس آئیں گے اور بھی کئی لوگوں کے قوموں کے ٹاپکس آئیں گے لیکن مین یہ چیز آئی ہوئی ہے نصارہ کا ذکر ہے اس کے اندر اور ایک بات یاد رکھے جو ہم کہتے ہیں دولین یعنی نصارا مغدوب یعنی یہودی تو ایسا ضروری نہیں کہ یہی لوگ ہوں مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ بہت سارے موجود آپ کو نظر آئے گے ویسے بھی اللہ نے جو چیز بتائی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے یعنی ہم دیکھیں اس آئینے میں اپنے آپ کو بہرحال یہ جو نصارہ ہیں انہیں دعوت اسلام اس کا خاص موضوع ہوگا کہ انہیں دعوت اسلام دی گئی ہے اسلام کی طرف بلایا گیا ہے اور اس سورہ میں اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس میں کئی ایک دعائیں ملے گی بہت ساری دعائیں اس صورت میں آتی ہیں اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ یونٹی ہونی چاہیے اتحاد و اتفاق کی تلقین کی گئی ہے مسلمانوں کو اور غزو وحد کے جو چند ایک واقعات آپ کو ہے وہ ملے گے اس کے اندر اور اللہ کے راستے میں شہادت کا درجہ بھی بیان کیا گیا ہے رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے نائن تک جس میں اللہ کی تعریف و صفات اور محکمات اور متشابہات کے بارے میں اہل ایمان کی رویش اس کے بارے میں آتا ہے الرجیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم القیوم زندہ اور ساری کائنات کا بندوبست کرنے والا رب جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف وہی عبادت کے لائق ہے کیونکہ وہ زندہ بھی ہے اور ساری کائنات کا بندوبست کیا ہوا ہے ساری کائنات کو چلا رہا ہے اس کا نگران ہے وہ اسی نے قرآن مجید اتارا اسی نے تورات اور انجیل نازل کی تھی دیکھو جو تورات اور انجیل جس نے نازل کی تھی وہی وہ اللہ ہے جس نے قرآن کو بھی اتارا تو تم قرآن کو کیوں نہیں مانگتے صرف تورات یا صرف انجیل یا صرف یہ تورات اور انجیل کو ہی کیوں مانگتے ہو قرآن بھی اسی نے اتارا جس نے تمہاری تورات اور انجیل کو اتارا تھا قرآن کے نزول سے پہلے یہ کتابیں انسانیت کی رہنمایت تھی اب قرآن آ چکا ہے اس کے منکر انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے تو پہلی کتابیں کیا ہو گئی ہے اب بالکل انہوں نے چینج کر کے رکھا ہوا ہے آخری کتاب پہ ہی تمہیں عمل کرنا ہوگا وہ ہے قرآن زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکلیں بنانے والا وہی ہے ورنہ اگر کسی کی ناک سونڈ کی طرح ہوتی تو کس طرح انسان نظر آتا تمہاری یہ جو خوبصورت شکلیں بنائی اسی نے بنائی ہے وہ بھلے ہی کالے ہو گورے ہو جو بھی ہو لیکن ہے نا ایک شیپ میں ہے وہ کلام اللہ اللہ کا کلام دو طرح کے احکام پر مشتمل ہے ایک تو ہے صاف صاف اور کھلے احکام جو سب کو سمجھ میں آنے والے کلیئر کٹ کوئی بھی پڑھے سمجھ میں آ جائے دوسرے ہیں وہ حقائق جن تک انسانی عقل کی پہنچ ناممکن ہے یعنی انسان اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا اس کو کہتے ہیں متشابہات ہاتھ کہ ابھی اللہ کا ہاتھ بولا ہوا ہے تو ہاتھ کیسا ہے اللہ کا چہرہ کیسا ہے یہ ساری چیزیں متشابہات میں آتی ہیں جن کے دلوں میں تیڑ ہے وہ متشابہات ہاتھ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ فتنہ تلاش کرے جسے فتنے تلاش کرنے کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا اور ہو سکتا ہے کہ من مانی اس کے معنی ان کو جو چاہے اپنی مرضی سے لکھ لے بول دے اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے لیکن اہل ایمان کھلے اور صاف احکام پر عمل کرتے ہیں جو بھی کلیئر ہے اس پہ عمل کرتے ہیں اور جو حقیقتیں ان کی عقل میں نہیں آتی انہیں سمجھ میں نہیں آتی متشابیات آیا تو جو ہے انہیں سمجھ میں نہیں آتے ان کو اسی طرح مانتے ہیں جیسے قرآن مجید میں ان کا ذکر ہوا ہے اب دیکھیے کچھ چیزیں اس وقت کے لیے متشابیات تھی لیکن ابھی نہیں ہے متشابیات فار ایگزامپل کچھ سائنٹیفک فیکٹ بتائے گئے تھے قرآن میں جو پہلے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے صحابہ وغیرہ کے ٹائم تو اتنے ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی تو اس وقت ان کے لیے وہ متشابہات تھے لیکن آج کے زمانے میں ہم ایزیلی اس کو سمجھ سکتے جو بھی سائنٹیفک فیکٹ ہے تو وہ تو سمجھ سکتے لیکن اللہ کیسا ہے اس کا ہاتھ کیسا ہے اس کا چہرہ کیسا ہے وہ ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم جنت میں نہ جائیں تو یہ متشابیات آیات ہم ویسے ہی لیں گے جیسے بولا گیا ہے ہم اس کو امیجن نہیں کریں گے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کون ایمان والے کیا دعا کرتے ہیں ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے لا لنا اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھے نہ کر دے کیونکہ ہدایت کے بعد آپ دیکھیں گے کچھ لوگ بالکل بھٹک جاتے ہیں بہت زیادہ علم آنے کے بعد بھی کبھی کبھی اپنی طرف سے کچھ چیزیں اس میں ایڈ کر کے خود بھی بھٹکتے ہیں اور لوگوں کو بھی بھٹکا دیتے ہیں تو پہلے ہی دعا کرے کہ اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے یعنی آخرت کے جو معاملات ہیں یا متشابہات جو آیات ہیں وہ ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے لیکن اس میں شک نہیں ہم اس کو مانتے ہم شک نہیں کرتے ہم اس کو ایز اٹ از لیتے ہیں یہ کہتے ہیں لوگ وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فی ان اللہ لا یخلف المیعاد اے ہمارے رب بے شک تو ایک دن سب کو اپنے حضور جمع کرنے والا ہے تو ڈرے کیسی بھی تفسیر کرنے سے ڈرے یا کچھ معنی چینج کرنے سے ڈرے سب کو جا رہا ہے اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے ایسی ایسی بات بتائی جو ہمیں لگتا تھا ہم اپنے معنی کے حساب سے اس کو بتا رہے تو ڈرو ذرا کیونکہ سب اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں بے شک یہ تیرا وعدہ ہے اور یقیناً تیرا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہو سکتا تو جو وعدہ کیا ہے نا وہ ہو کر ہی رہے گا سب لوگ جمع ہونے والے تیرے پاس پھر رکو نمبر ٹو ہے آیات نمبر ٹین سے لے کے ٹوینٹی تک جس میں دنیا کی محبت کے بارے میں اور اللہ کے نزدیک تین صرف اسلام ہے اور ساتھ ساتھ کفر کا جو انجام ہے وہ خطرناک ہے اس کے بارے میں آتا ہے جو لوگ اللہ کی باتوں کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں وہ بلاخر اپنے گناہوں کے نتیجے میں پکڑ لیے جائیں گے فرون پکڑا گیا اس سے پہلے کے بد کردار بھی بچ نہیں سکے وہ بھی نہیں بچ سکے کوئی نہیں بچ سکا ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں آپ کافروں کو بتا دیں کہ تم دنیا میں آخر مغلوب ہوں گے اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنو گے جنگ بدر کے نتیجے تمہارے سامنے ہیں کہ تین سو تیرہ جن کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا کچھ نہیں تھا ان کے پاس ایسے ایمان والے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کے مقابلے میں کامیاب ہوئے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے پھر آگے فرمایا حب من لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوبصورت کر دی گئی ہے جیسے عورتیں بیٹے سونے چاندی کے ڈھیر نشان زدہ گھوڑے یعنی آج کے زمانے میں کارس وغیرہ اسپورٹ کار بولے یا بہت اچھی مہنگی والی کار چوپائے اور کھیتی مگر یہ سب دنیا کی مختصر زندگی کا سامان ہے شارٹ لائف ہے نا یہاں پر کتنے جئیں گے سکسٹی سیونٹی ایٹی آج کل تو نیوز ایسے آ رہے ہیں کہ بہت سارے ابھی ریسنٹلی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ فورٹی کے اندر ہی پتہ نہیں کس کی کتنی زندگی ہے اتنی مختصر زندگی کے لیے تم کتنی کوششیں کر رہے ہیں لیکن یاد رکھو اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے اس کی فکر کرو اس میں گم نہیں رہو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کرو مومن اپنے بے سر و سامانی اور کفار کے مال و دولت سے غمگین نہ ہوں وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں دیکھو ہم تو پورا دن اسی میں لگا رہے ہیں ہم انجوائے بھی نہیں کر پا رہے سبق بھی پڑھنا ہے کلاس بھی اٹینڈ کرنی ہے پڑھنا پڑھانا ہے ہے ہمارا ٹائم اسی میں ضائع ہو رہا ہے اس سے غم نہیں کرو اصل دولت ایمان اور عمل کی دولت ہے اگر یہ حاصل ہے تو دنیائی سر و سامان خود بخود حاصل ہو جائے گا کبھی کبھی ہم صرف سوچتے اور ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے ہوتا ہے نا کئی بار ہوا ہوگا صرف سوچتے اور اللہ دے دیتا ہے کیونکہ اللہ کو پتا یہ بہت زیادہ بزی رہتی ہے یا رہتا ہے دین کے کاموں میں اللہ دے دیتا ہے ایمان والوں کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ صبر کرنے والے سچ بولنے والے فرما بردار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے راتوں کو اٹھ اٹھ کر رب کے پاس بخشش مانگتے رہتے ہیں یہ ہوتے ہیں سچے مومن ایمان والے اور اسی میں ان کی کامیابی ہے پھر آگے فرمایا اللہ کی شہادت فرشتوں کی شہادت اور علم والوں کی شہادت یہ تینوں شہادتیں اللہ فرشتوں اور علم والے علماؤں ان کی شہادتیں اعلان کر رہی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل اور انصاف پر قائم ہے انسان کو پہلے دن سے ہی ایک ہی دین دیا گیا تھا آدم علیہ السلام سے لے کے پہلے ہی دن ایک ہی دین وہ ہے اسلام پہلی آسمانی کتابوں کے جھوٹے نام لیوانے اپنی ناجائز اگراس کی غرض کے خاطر اسلام میں شبہات پیدا کیے اس میں شک و شبہات ڈالنے شروع کیے کیونکہ ان کی غرض کچھ اور تھی یہ لوگ سزا سے نہ بچ سکیں گے انہیں ضرور سزا ہوگی آپ ان کو حق بات پہنچا دو ان, ان کو بھی پہنچانے کا کام آپ کا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے پھر یہ نہ مانیں گے تو اللہ ان سے نپٹے گا آپ آپ کا کام کر دیجئے ان کو میسج کنوے کرنے کا کام کر دیجئے آگے اللہ دیکھ لے گا کہ وہ لوگ نے عمل کیے کہ نہیں کیے آپ اعلان کر دے کہ آپ خود اور آپ کے ماننے والے اسلام پر قائم ہیں یہ اعلان کر دے کہ کچھ بھی ہو تم کچھ بھی کرو میں تو اسلام پر قائم ہوں یہ لوگ اگر اسلام لے آئے تو ہدایت پا لے اگر وہ سن کے کبھی کبھی ہوتا ہے جھٹ سے سن لیتے ہیں اور مان بھی جاتے ہدایت پہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ ان کے لیے بینیفیشیل ہے ان کے لیے فائدے مند ہے اگر نہ مانے تو آپ کا کام صرف حق بات کو پہنچانا ہے ان کو دیکھے نا کیا کر رہے ہیں اچھا میں نے جو میسج کنوے کیوں تو وہ کر رہے کیا نہیں کر رہے یہ تمہارا کام نہیں ہے تمہارا کام کیا ہے جسٹ ان کو میسج کنوے کرنا باقی ان کا اور اللہ کا جو بھی ہے وہ اللہ دیکھ لے گا اللہ نپٹے گا ان سے اگر نہیں کر رہے تو پھر رکو نمبر تھری ہے آیات نمبر ٹوینٹی ون سے لے کے تھرٹی تک جس میں علماء یہود کی جو روش ہے اس کے بارے میں آتا ہے اور ساتھ ساتھ کفر کے انجام کے بارے میں اور عزت اور ذلت اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے یہ بتایا گیا ہے بلا شبہ اللہ کے آیات کا انکار کرنے والے رسول اور اللہ کے اولیاء کے قاتل دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے جو اللہ کے آیت کا بھی انکار کرتے ہیں اور رسولوں کو بھی قتل کرتے ہیں اور اللہ کے اولیاء جو ہے علماء جو ہے جو میسج کنوے کر رہے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے عذاب رکھا ہوا ہے عذاب کے مستحق ہیں یہ لوگ دنیا و آخرت میں دونوں جگہ بے یار و مددگار رہیں گے ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں علماء یہود جس کتاب کو کتاب الہی مانتے تھے اور اس پر عمل کے مدعی بھی تھے کہتے تھے ہم اس کتاب کو مانتے جو ہمارے پاس ہے جب انہیں اسی کتاب پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی تو سانپ پھر گئے کیونکہ ان کی کتاب میں یہ ساری باتیں تھیں آپ سے سلم آخری نبی ہوں گے اور سو آن لیکن انہوں نے سرے سے ہی انکار کر دیا کیونکہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا ان کی نفسانی خواہشوں کے خلاف تھی ان کی جھوٹی دینداری نے ان کے دلوں میں یہ گمان پیدا کر دیا کہ ہم تو بہرحال نجات پا جائیں گے ان کو لگتا ہے کہ ہم ضرور جنت میں جائیں گے باقی کوئی نہیں جائے گا جہنم میں نہیں جائیں گے ہم یہ ان کا خیال تھا اور ابھی بھی ہے حالانکہ اللہ کا قانون یہ نہیں کہ کون کس نسبت سے تعلق رکھتا ہے وہ اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون کس کی نسبت رکھتا ہے یعنی کون کس کے رشتے دار کیا ہے کس کے والدین نیک تھے تو اس کو بھی چلے جنت میں ڈالے یہ نہیں دیکھے گا یا کس سے ریلیٹڈ ہے ایون نبی کے خود کے رشتے دار چاچا ان کے اسلام لائے تھے تو وہ سوچیے جس کا عمل جیسا ہوگا ویسے ہی نتیجہ اس کے سامنے پیش ہوگا وہی نتیجہ نکلے گا عزت اور ذلت حکومت دینا اور حکومت چھین لینا رات کی تاریکی اور دن کا اجالا زندگی سے موت اور موت سے زندگی بخشنا یہ تمام جہانوں کے مالک کا کام ہے کسی اور کا کام نہیں ہے یہ سب کام اللہ ہی کر رہا ہے یہ اللہ کا ہی کام ہے وہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرے جسے چاہے کبھی کبھی اللہ غیروں کو بھی دے دیتا ہے اللہ کی مرضی ایمان والے کافروں کو اپنا اپنا اپنا سرپرست دوست مددگار نہ بنائیں کیونکہ کیا ہوتا ہے جب ان کی بہت زیادہ گہری دوستیاں ہوتی ہے تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ چلے انہوں نے اس وقت ہماری مدد کی تھی تو کبھی شرکی چیزوں میں بھی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ان کو دلی دوست نہ بنائیں ایسا کرنے والوں کا اللہ کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ڈائریکٹ بتایا گیا ہے کہ اس کا تعلق ہی نہیں کیونکہ وہ مانتا ہی نہیں ہے اس چیز کو کہتا ہے نہیں نہیں میری دلی دوستی اسی سے میں اسی کے ساتھ رہوں گا مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہے کبھی ہوتا ہے نا کہ ڈر ہوتا ہے اطراف والوں کے ساتھ تو پھر اس کے شر سے بچنے کے لیے اجازت دی گئی ہے خوب یاد رکھو اللہ تمہارے ارادوں اور نیتوں سے پوری طرح باخبر ہے کہ کیوں تم نے ان سے دوستیاں رکھی ہوئی اللہ کو پتہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی کبھی ہیلپ نہیں کی جائے آگے آئے گا انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مدد کرتے تھے تو یہ بات الگ ہے دلی دوستی رکھنا ان کو ہمراز بنانا ہر چیز ان کو اپنی باتیں جو ہے وہ شیئر کرنا یہ جائز نہیں قیامت کے دن تمہارا ہر اچھا اور برا عمل تمہارے سامنے آ جائے گا چھوٹی سے چھوٹی تم نے برائی کیا یا چھوٹی سے چھوٹی اچھائی بھی کی نیکی بھی کی ہوگی وہ ہم کبھی یاد نہیں رکھتے لیکن وہ بھی سامنے آ جائے گا دیکھنا آج کوئی غلط قدم نہ اٹھاؤ کیونکہ کل پھر پچھتا ہوگے اللہ تعالیٰ بہت پہلے ہی آنے والے عذاب سے ڈرا رہا ہے پہلے ہی بتا رہا ہے دیکھو ایسا ہوگا پہلے ہی وارن کر رہا ہے اللہ پھر رکو نمبر فور ہے آیات نمبر تھرٹی ون سے لے کے فورٹی ون تک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں اور حضرت ذکری علیہ السلام یاہیہ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے کچھ واقعات آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ کی محبت اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو میری پیروی کرو رسول کی پیروی کرنی ہوگی اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی اللہ اور رسول کی پیروی کرو اللہ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا جو بھی نافرمانی کر رہے ہو تمہیں خود پتہ ہے تم کیا کیا نافرمانی کر رہے ہو لوگوں کو نہیں بتا رہے ہو اندر سے کر رہے ہو وہ بھی پتہ ہے اللہ کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور عمران کے خاندان کو چن لیا یہ سب ایک دوسرے کی اولاد تھے یعنی ایک کے بعد ایک دوسرے کی اولاد سے تھے یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ جب عمران کی بیوی عمران کی بیوی کا مطلب مریم علیہ السلام کی ماں عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ اللہ کے لیے وقف کر دوں گی ابھی یہ ہنہ نام آتا ہے مریم علیہ السلام کی ماں کا انہوں نے دیکھا کہ چڑیا اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی تو انہیں بھی دل ہوا تو انہوں نے بھی دعا مانگی حالانکہ یہ مریم علیہ السلام کی ماں بہت زیادہ بوڑھی تھی یعنی ان کا بچے جننے کا موسم چلا گیا تھا اور اکثر بچے کیوں چاہیے ہوتے لوگ بڑھاپے میں کیوں چاہتے ہیں کہ بچے ہوتے تو اچھا ہوتا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائے تو پھر ہماری جو اولادیں ہیں وہ ہمارا سہارا بنے تو سہارا ڈھونڈنے کے لیے یہ اولاد چاہتے ہیں لیکن مریم علیہ السلام کی ماں جو بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی تو خواہش تو یہ ہونی چاہیے تھی نا کہ میری جو بھی اولاد ہو میری بڑھاپے کی لاٹھی بنے میرے لیے سہارا بنے لیکن ان کی خواہش کیا تھی ان کی خواہش یہ نہیں تھی وہ تو اللہ کے لیے وقف کرنا چاہتی تھی یہ خواہش تھی ان کی اس لیے انہوں نے مانگا تھا جب بچی پیدا ہوئی تو وہ حیران اور پریشان ہوئی انہیں لگا کہ بیٹا رہے گا اب بچی ہو گئی بیٹی ہو گئی کہ بچی ایک لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی وہ کیسے ہو سکتی ہے کیونکہ لڑکے میں لڑکی میں فرق ہوتا ہے نا انہوں نے اس بچی کا نام مریم رکھا اب دیکھیں یہ جو مریم نام آیا ہوا ہے مریم کا مطلب ہوتا ہے عبادت گزار اور پورے قرآن میں صرف ایک ہی عورت کا نام سراتن آیا ہوا ہے ہے وہ مریم علیہ السلام کا یعنی کلیئر نام جو آیا ہوا ہے وہ مریم علیہ السلام کا اور مریم علیہ السلام کے نام سے ایک پوری صورت بھی اتار دی گئی ہے اور پلس بغیر مرد کے ان کو عیسیٰ علیہ السلام پہ عطا کیے گئے یعنی ان کا کوئی شوہر نہیں تھا لیکن بغیر مرد کے ان کو عیسیٰ علیہ السلام ملے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنا ان کی ماں تھی اور کسی نے اگر پڑھا صرف قرآن پڑھتے مریم کتنے لیٹرس ہیں فور لیٹرس یعنی کتنا ثواب ملا four multiply by ten یعنی فورٹی ثواب ایک عورت کا نام لینے میں مریم فورٹی ثواب تو یہ ہوتا ہے اس طرح عبادت گزار ہمیں بھی بننا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا انہوں نے ایک دعا کی مریم علیہ السلام کی ماں نے وہ دعا یہ تھی انی اوئی زحا بک و ضروری من الشیطان الرجیم میں اسے یعنی اس لڑکی کو اور اس کی اولاد کو یعنی یہی اس کو ہی نہیں بلکہ اس کے ہونے والی فیوچر والی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں دیکھیے کتنی پیاری بات ہے جب بچہ پیدا ہو جائے نا تو یہ سبھی کو دعا کرنی چاہیے اس طرح سے تاکہ شیطان نہ چھوئے اسی لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور مریم علیہ السلام کو بھی شیطان نے نہیں چھوا تھا ورنہ ہر بچے کو شیطان چھوتا ہے وہ جو روتا ہے نا بچہ کہتے وہی شیطان جیسے ہی وہ بچہ باہر آتا ہے دنیا میں آتا ہے تو شیطان اسے ٹھو کے مارتا ہے اسی لیے جب ڈلیوری ہوتی ہے تب اس وقت یہ دعا پڑا کریں اور زکریہ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کا نگران یعنی کفیل بنا دیا گیا جب ذکریہ علیہ السلام اس کے پاس حجرے میں جاتے وہاں مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف ہوتی بہت زیادہ عبادت گزار تھی وہ ان کے پاس بغیر موسم کے پھل پاتے اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں آپ ابھی بھی کچھ فروٹس جو ہوتے وہ اسپیسیفک موسم میں ہی ملتے ہیں نا آپ کہیں پہ ڈھونڈیں نہیں ملیں گے وہ کہیں گے سردی کے موسم میں یہ پھل ملے گا یا گرمی کے ہی موسم میں یہ پھل آتا ہے اور اگر ملا بھی تو پتہ نہیں کیا کیمیکل مار کے کیسے کیسے بنا دیتے ہیں ہاں جو بہت زیادہ یعنی کینسر جیسی بیماریاں وغیرہ جو ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں نا زیادہ تر ڈاکٹرس کہتے ہیں تو بغیر موسم کے پھل ان کو مل رہے ہیں تو پھر جب دیکھتے تھے زکریہ علیہ السلام ان کے پاس کی ہے یہ بغیر موسم کے پھل یہاں پر کیسے آئے تو پوچھتے کیا ہے مریم یہ چیزیں تجھے کہاں سے مل گئی یہ کہاں سے آ گئی اب اس میں ایک نقطہ یاد رکھے جب بھی اپنے بچوں کے بھی ہاتھ میں کوئی ایسی چیز دیکھے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو جو آپ نے نہیں دی تو اسے پوچھا کرے کہ یہ کہاں سے آیا کہیں غلط طریقے سے تو نہیں انہوں نے لے کے آیا ہے یا تو بیٹا ہوتا ہے بہت بڑی بڑی کاریں بہت بہت زیادہ خرچے کرنے لگتا ہے کہاں کہاں سے پیسہ لا رہا ہے پہلے پوچھے حرام کی کمائی تو نہیں کر رہا ہے بیٹی ہے تو اسے بھی پوچھے کہ کہاں سے یہ سب چیزیں آئی ہم نے تو نہیں دیا تھا تجھے تو یہ پوائنٹ یاد رکھے کہ اگر کوئی چیز ایسی نظر آئے جو آپ نے نہیں دیا وہ اس قابل نہیں تھے لیکن اس سے زیادہ لا رہے تو انہیں پوچھا کرے بہرحال وہ کہتی کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے لیے بیٹے کی دعا مانگی اب دیکھیں ذکری علیہ السلام نے دیکھا کہ اسے تو بغیر موسم کے پھل مل رہے ہیں اب زکریہ علیہ السلام کی بھی جوانی کا موسم ختم ہو گیا تھا نا بوڑھے تھے بہت بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بھی بہت بوڑھی تھیں یعنی ان کا بھی موسم ختم ہو گیا تھا بچے جننے کا اس لیے جب کوئی بھی اچھی چیز دیکھے نا تو دعا کیا کرے کہ اللہ مجھے بھی اچھی چیز دے دے ہاں کوئی بھی حلال چیز آف کورس کوئی حرام چیز نہیں تو اس کی دعا کرنی چاہیے تو انہوں نے کیا دعا کی ربی حبلی ملدن کا ان سمی سمیع دعا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو دعا کا سننے والا ہے تو پاکیزہ اولاد کے لیے دعا مانگے اب کسی کسی کو بچہ نہیں ہوتا ہے مجھے کال کرتے ہیں کہ کوئی دعا بتائے بہت سال ہو گئے شادی کو ابھی تک بچے نہیں ہو رہے میں بولتی یہ زیادہ پڑھا کرے قرآن میں آلریڈی بتایا ہوا ہے کہ جسے اولاد نہیں ہوتی وہ یہ دعا کیا کرے اگر ہو قسمت میں تو ان شاء اللہ جلد عطا کر دے گا تو نہیں ہے تو ان شاء اللہ اس کا بھی کچھ ریزن ہوگا اس کی کچھ حکمتیں ہوگی جنت میں ویسے بھی مل جائے گا جو چاہے ہو ہاں، کبھی بھی ناراض نہ ہوں اللہ جو بھی کرتا ہے اس کی حکمت کے تھرو ہی کرتا ہے کچھ حکمتیں ہوتی ہے اللہ کی بہرحال تو یہ دعا بہت ہی بہترین دعا ہے خاص طور سے جنہیں اولاد نہیں ہو اولاد کے لیے دعا کریں اور ہمیشہ صالح اولاد کے لیے پاکزہ اولاد کے لیے دعا کرے صرف یہ نہیں کہے کہ اولاد دے اولاد دے ہاں نیک وہ سال اولاد کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ نے ذکری علیہ السلام کی پکار سن لی اور خوشخبری دی ذکری بڑھاپے اور تیرے بیوی کے بانج کے باوجود تجھے بیٹا ملے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا اس لیے نا امید نہ ہو اللہ دیتا ہے ایسے لوگوں کو بھی دیتا ہے وہ پیغمبر اور نہایت نیک ہوگا یہ بھی بتا دیا گیا یعنی اللہ نے خود نام بھی رکھ دیا یحییٰ ہاں، بہت پیارا نام ہے یہ بھی اگر ہمارا بس چلے تو ہم بھی ایسے ہی نام رکھے بچوں کے لیکن ماؤں کو اکثر پوچھا بھی نہیں جاتا کہ بیٹے کا یا بیٹی کا کیا نام رکھیں رشتے داری طے کرتے ہیں بہرحال یاہیا بھی بہت اچھا نام ہوتا ہے رکو نمبر فائیو ہے آیات نمبر فورٹی ٹو سے لے کے ففٹی فور تک جس میں مریم علیہ السلام کنواری تھی ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس کے بارے میں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزات کے بارے میں آتا ہے فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی عورتوں کے مقابلے میں تجھے منتخب کیا ہے تجھے چن لیا ہے اگر کوئی فرشتہ بولے کتنا خوش ہو جائے انسان ہاں کہ تجھے چن لیا ہے ساری عورتوں کے مقابلے میں تجھے پاک باز بنا دیا ہے یا کی کئی ماراکین اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر سجدہ کر اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر یہ آرڈر آئی حالانکہ اب یہ جو آیت ہے نا بہت بہت غور کرنے کی ضرورت ہے علماء نے اس پہ غور کر کے بہت ہی پیاری بات بتائی ہے دھیان سے رکو کیا ہوتا ہے رکو ہم کب کرتے پہلے رکو کرتے پہلے سجدہ پہلے رکو ہوتا ہے نا بعد میں سجدہ ہوتا ہے لیکن یہاں کہا گیا پہلے سجدے کی بات کی گئی اور بعد میں رکو کی بات کی گئی ایسا کیوں اب دیکھیں اس کی علماؤں نے یہ حکمت بیان کی ہے عالم اللہ کی کیا اور حکمت ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ سجدے میں انسان بہت اللہ کے قریب ہوتا ہے تو افضل کیا چیز ہے سجدہ افضل ہے اب جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں قرآن میں جنرل بات کی گئی نا تو پہلے رکو کی بات کی گئی ہے اور بعد میں سجدے کی لیکن یہاں ایک عورت کے بارے میں مریم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے تو پہلے سجدے کی بات کی گئی پھر رکو کی بات کی گئی تو اس میں اور ایک پوائنٹ یہ نکالتے ہیں علماء کہ عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ نماز اپنے گھروں میں پڑھے یہ افضل ہے مسجد سے زیادہ افضل کیا ہے کہ عورت مسجد میں جائے وہ بھی اگر وہ چاہتی ہے تو جا سکتی ہیں اور مرد حضرت روک نہیں سکتے اسے سے اللہ یہ کہ کچھ وہاں پر فتنا ہو لیکن افضل کیا ہے عورتوں کے لیے کہ وہ نماز گھر میں پڑھے تو پہلے کیا آیا بس چو دیا اور مار راکین رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی با جماعت نماز تو با جماعت نماز کا بعد میں مینشن کیا گیا ہے سبحان اللہ ایک ایک اللہ کی حکمتیں ہو سکتی ہیں علماء نے اس سے یہ نچوڑ نکالا ہے کہ جہاں پر عورت کا بیان آیا ہے مریم علیہ السلام کا تو اس میں پہلے سجدے کی بات اور بعد میں رکو کیا ادروائز آپ دیکھیں گے پہلے رکو کی بات پھر بعد میں سجدے کی بات آپ کو قرآن میں ملے گی پھر آگے تجھے خوشخبری ہو کہ تو شوہر کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنے گی اگر ایسا کسی کو کہا جائے کہ تجھے بچہ ہونے والا ہے پہلے جو عورت ہوگی وہ بہت پریشان ہوگی کیا میرے اوپر زنا کا الزام لگ جائے گا ہے نا تو یہاں پر فرشتہ کہہ رہا ہے کہ تجھے خوشخبری ہو تجھے بیٹا ہونے والا ہے عیسیٰ علیہ السلام دنیا اور آخرت میں عزت والے ہوں گے یہ بھی بتا دیا گیا وہ تیری گود میں اور بڑے ہو کر یکساں باتیں کریں گے ایک جیسے جیسے بڑے بات کرتے ہیں نا ویسے یہ جو بچہ ہے وہ ویسے ہی بات کرے گا مریم علیہ السلام کہنے لگی میں پاک دامن ہوں اور میرا کوئی شوہر بھی نہیں پاک دامن یعنی کوئی میں کار نہیں ہوں اور نہ ہی میری کسی سے شادی ہوئی ہے کیونکہ اس کے بغیر تو بچہ ہو ہی نہیں سکتا نا میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا تو کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے جب وہ کبھی کسی کام کو کرنے کا حکم دیتا ہے تو صرف کیا کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا ہے صرف کن کہنے کی دیری ہے اللہ کے لیے صرف کن تو ہو جاتی ہے اور فرشتے نے یہ بھی بتایا کہ انہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا لوگوں کو چنانچہ بیٹا ہوا وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آیا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی دیے گئے ہر رسول کو معجزے دیے گئے نا بغیر معجزے کے کوئی ماننے والا بھی نہیں ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ کیا ہے ابھی بھی ہمارے پاس ہے وہ ہے قرآن لیکن پہلے رسولوں کو جو بھی معجزات دیے گئے تھے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ آخر تک قیامت تک ہمارے ساتھ رہے گا عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزے دیے گئے پہلے تو پرندے کی شکل کی طرح وہ مٹی کا کوئی پرندہ بناتے پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے بھی لگتا ہے مٹی کا ٹوائے جو ہوتا ہے کھلونا جیسے آپ کہہ لیجئے وہ بھی اڑنے لگتا یہ صرف اللہ کے عزن سے ہوتا تھا پھر کیا کرتے تھے پیدائشی اندھے کو بینائی آ جاتی وہ صرف ہاتھ پھیرتے تھے مادر ذات اندھے جو ہوتے تھے پیدائش یعنی ایسا نہیں کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے آنکھیں چلی گئی یعنی اندھے ہو گئے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے زیادہ دیکھنے کی وجہ سے وہ نہیں بلکہ پیدائشی اندھے کو بھی بینا بنا دیتے تھے اللہ کے عزن سے اور کوڑی والے تندرست ہو جاتے جو کوڑ آتی ہے نا وہ بھی تندرست ہوتے جب وہ ہاتھ گھماتے ان کے اوپر یہ صرف اللہ کے عزت سے ہوتا تھا اتنا ہی نہیں سب سے بڑا معجوزہ کیا دیا گیا تھا کہ مردے کو زندہ کرتے دیکھیے یہ تک معجوزہ اللہ نے ان کو دیا اور اللہ کس کو دینے والا ہے فیوچر میں پتہ ہے دجال کو بھی وہ مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا اس لیے تو بہت سارے لوگ سمجھیں گے کہ یہی خدا ہے یاد رکھے یہ معجوزہ اس کو بھی دیا جائے گا تو بروں کو بھی دیتا ہے اللہ کبھی کبھی ایسے معجزات ہاں؟ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ مردوں کو بھی وہ زدہ کرتے ہیں حالانکہ یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے لیکن پھر بھی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کے لیے یہ معجزہ دیا تھا اور فیوچر میں دجال کو بھی یہ معجزہ دے گا میں نے یہ کیا ہوگا ٹیسٹ کے لیے ہوگا سبھی کے ٹیسٹ کے لیے ہوگا اور جو کچھ لوگ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے وہ بھی بتاتے یعنی کیا تم نے گھر میں چھوڑ کے آئے کتنا کھانا ہے کون سا کھانا رکھے وہ بھی بتاتے ہیں دیکھیے تمہارے کپٹے میں یہ رکھا ہوا ہے تو یہ سب ان کو معجزے کے ذریعے اللہ کے عزن سے یہ سب باتیں بتاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام وہ تورات کی تصدیق کرنے والے بن کر آئے انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو ہر ایک نبی نے اللہ سے ڈرایا کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو میں خدا ہوں کسی نے بھی نہیں کہا بلکہ اللہ کی عبادت کرو اللہ ہی سے ڈرو یہی بات بتائی ہر رسول نے ہر نبی نے اور میرا کہاں مانو مگر لوگوں نے انکار کیا یہ ہمیشہ سے ہوتے آیا ہے نبیوں کے ساتھ بھی اور جو دین کے کام کرنے والے ان کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے اور ہوتے رہے گا کہ لوگ ڈائریکٹلی منہ پر بولیں گے ہم نہیں مانتے جاؤ تم اپنا کام کرو ہاں، ہم دیکھ لیں گے قیامت کے دن تم کو کیوں ہماری فکر پڑی ہوئی ہے ایسے بھی بولنے والے آپ کو ملیں گے لیکن برا نہیں مانو یہ رسولوں کے ساتھ اگر ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ ہونا یہ تو معمولی بات ہے آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی مدد کے لیے پکارا تو چند سچے انسانوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے ساتھ دیا ہاں دین کا ساتھ دینے والے بہت کم لوگ رہتے بہت کم لوگ آج بھی دیکھے جب دین کا کام کرنے کوئی بلاتا ہے چلے ذرا ہماری ہیلپ کرے کچھ دین کے کام کرنے کے لیے کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے کوئی بھی چیز چھوٹی سے چھوٹی ہاں؟ ذرا گروپ میں کچھ کام کرے یہ کرے یہ شیئر کرے وہ شیئر کرے بہت چند لوگ ملتے تھوڑے دن کام کرتے اور غائب ہوتے نہیں نہیں ابھی بہت زیادہ ہمارے دوسرے کام ہیں نا دنیا کے وہ نکلے ہیں نکل جاتے ہیں لوگ کیونکہ دنیا کے کام امپورٹنٹ ہوتے یہ تھوڑی سی چھوٹی سے کبھی کبھی لنک شیئر کرنے بولتے نا بولتے نہیں نہیں ابھی تو بہت بزی ہے ابھی دوسرے کام بھی باقی ہے کیا اتنی فالتو لنک شیئر کر رہے ایک دن کا لنک شیئر کرنے ان کے ہاتھ اتنے بھاری ہو جاتے ہیں درد ہونے لگتے ہیں ہاں تو دیکھیے یہ ابھی بھی ہو رہا ہے بہرحال تو بہت چند لوگ ہوتے ہیں جو آخر تک ساتھ دیتے ہیں اور وہ چنے ہوئے اللہ کے بندے ہوتے یاد رکھیں چنے میں ہوتے ہیں اللہ توفیق دیتا ہے اس لیے تو کام کر رہے ادر وائز اگر اللہ توفیق ہی نہ دے یہ کیا کام کریں گے کوئی بھی نہیں یہ جو میں پڑھا رہی وہ بھی نہیں میں کر سکتی یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے یہ تو اس کو غنیمت جانے نعمت ہی ہمارے لیے دین کا کام کرنا نعمت سمجھے اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ ہر ایک کو نہیں چنتا ہے پڑھنے پڑھانے کے لیے بہرحال پھر ایسا ہوا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی جب کہ اللہ کی تدبیر سب سے بہتر اور بہت بلندر ہے تدبیر نہیں کامیاب ہو سکتے اللہ کی تدبیر کے سامنے کیا ہے یہ چیز پھر رکو نمبر سکس ہے آیات نمبر ففٹی فائیو سے لے کے سکسٹی تھری تک جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مثل آدم یعنی آدم علیہ السلام کی طرح ہے یہ بتایا گیا ہے اور اہل کتاب کو دعوت مباحلہ دی گئی ہے یاد کرو جب اللہ رب العزت نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے یعنی اللہ کی وحدانیت کو مانیں گے ان کو کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا ایسے لوگ غالب رہیں گے فوقیت دوں گا ان کو پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے جائیں گے کہاں آخر جانا وہی پہ ہے نا تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اس دن تم میں ان کا فیصلہ بھی کر دوں گا کہ کیا کیا اختلاف کر رہے تھے ایک رسول کو مان رہے ایک کو نہیں مان رہے ساری ساری چیزیں اللہ سامنے لا کے رکھ دے گا رہے کافر تو وہ عذاب کے مستحق ہوں گے اور ایمان والے پورے پورے اجر پائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی اب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرنے والے عبادت کرنے والے وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام بہت ڈفرینٹ ہے کیونکہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے حالانکہ دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں تو بھی تھی لیکن آدم علیہ السلام کی ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں تو پھر چاہے تھا کہ ان کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی آرام تو تم یہ کہاں بول رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے الہ کیسے ہوتے ہیں ان کو تو پیدا کیا گیا اوکے آدم علیہ السلام کی مثال اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایک جیسی ہے کہ وہ مٹی سے پیدا کیے گئے آدم علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کن کن کا حکم دیا ہو جا اور جیسے کہا ویسے ہو گئے اور جیسا کچھ اللہ کا ارادہ تھا اسی کے مطابق فوراً وہ ہو گئے یہ واقعات ہیں پھر جو شخص آپ سے جھگڑا کرے اس کے بارے میں ان سے کہہ دو کہ میرے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے انسان ہونے کے لیے علم بھی ہے اور یقین بھی موجود ہے میرے پاس علم آیا ہے مجھے یقین بھی ہے میں نے غور و فکر بھی کیا قرآن حدیث میں بھی ہے اگر تم بھی ان کی خدائی کے لیے ویسے ہی علم و یقین رکھتے ہو تو آؤ یوں فیصلہ کر لے کہ ہم دونوں فریق میدان میں نکلے اور اپنے اپنے بیٹوں کو اپنی اپنی عورتوں کو بلائیں اور خود بھی شریک ہو اس میدان میں سارے سب میدان میں حاضر ہو جائے پھر آجزی کے ساتھ اللہ کے حضور التجا کرے کہ ہم دونوں میں سے جس کا دعویٰ جھوٹا ہو تو جھوٹوں پر اللہ کی لانت تو یہ مباہلا کہلاتا ہے کہ یہ کہے کہ جو بھی جھوٹ بول رہا ہے اس پہ اللہ کی لانت اسے کہتے ہیں مباہلا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا نہیں ڈر گئے انہیں پتہ ہے نا ان کی اصلیت کیا ہے حقیقت کیا ہے اوکے رکو نمبر سیون ہے آیات نمبر سکسٹی فور سے لے کے سیونٹی ون تک جس میں دعوت مباہلا کے بعد مشترک تبلیغ کامن تبلیغ کی گئی ہے توحید کی دعوت فرمایا یا اہل الکتاب بیننا و بینکم اہل کتاب سے کہا گیا کہ آؤ ان تین باتوں پر اتفاق کر لے جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کامن ہے تم میں بھی اور ہم میں بھی تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہو پہلی چیز اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں یہ تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے دوسری چیز اللہ واحد کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے شریک بھی نہیں کر سکتے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا اللہ کو بھی مانتے اور شریک بھی بنائے ہوئے تم بھی جانتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور ہم بھی جانتے اور تیسری چیز اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بناؤ اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب بنانا کیا ہوتا ہے کہ جو امام کہے گا وہی صحیح قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے قرآن حدیث میں کیا ہے بعد میں دیکھیں گے ایک دوسرے کو رب نہیں بناؤ ایک دوسرے کا نہیں سنو دیکھے کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے یہی حضرت آدم علیہ السلام کا بھی طریقہ تھا جو ابھی بیان کیا گیا ہے یہودیت اور نصرانیت بعد کی پیداوار ہے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس وقت کیا یہودی تھے نصرانی تھے یہودی کب بنے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کے وقت یعنی کتنا ڈفرینس ہے تب آدم علیہ السلام کے ٹائم یہ تھے ہی نہیں تو تم کیا کہہ رہے ہو کیا آدم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے نہ یہودی تھے نہ نصرانی وہ تو اسلام پہ تھے مسلمان تھے وہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی نہ تھے یا ابراہیم علیہ السلام بھی یہ یہودی نسرانی نہیں تھے کیونکہ تم بول رہے ہو ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے یہودی کہتے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نسرانی ہے عیسائی ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام حنیف مسلمن تھے حنیف کا کیا مطلب ہے تمام باطل دین کو چھوڑ کر ایک سچے دین سچے معبود کی طرف پلٹنے کو کہتے ہیں وہ ایک دین کو مانتے تھے وہ ہے اسلام ایک معبود کو مانتے تھے ایک رب کی عبادت کرنے والے سچے مسلمان تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا طریقہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا سیم وہی کچھ فرق نہیں ہے اہل کتاب کا ایک گروہ اہل حق کو گمراہ کرنا چاہتا ہے حالانکہ یہ گروہ خود گمراہی میں مبتلا ہے اور آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ کنٹریز جو اہل کتاب کو اپنا دوست سمجھتی ہیں تو ان کے دوستیوں میں کیسے کیسے کام کر رہی ہیں ان کی طرح بنتے جا رہی ہیں دین کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے پھر رکو نمبر ایٹ ہے آیات نمبر سیونٹی ٹو سے لے کے ایٹی تک جس میں یہود کا تعصب اور ان کے غلط رویے کے بارے میں ہے یہودی دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسلی تعصب رکھتے تھے بن اسماعیل سے کیوں آیا یہ نبی لاسٹ والا ہمارے اس میں سے آنا بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبوت اللہ کے ہاتھ میں جس کو چاہتا ہے نبوت سے نوازتا ہے اللہ کی مرضی جہاں نبوت رکھے اہل کتاب مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کئی طرح کے حربے اختیار کرتے تھے کیا کرتے تھے یہ لوگ جیسے جھوٹ موٹ کا کچھ دیر ایمان لاتے بولتے دیکھو ہم مسلمان ہو گئے یہ کیوں کرتے تھے گمراہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو جھوٹ موٹ کا ایمان لاتے صبح پھر بعد میں کیا کرتے تھوڑے دن بعد یا شام میں بدزن کرنا شروع کرتے بولتے دیکھو ہم اسلام چھوڑ دیے یعنی یہ مرتد ہو جاتے بدزن کرنے کے لیے یہ مرتد ہو جاتے کیا اب ہمیں سمجھ میں آ گئی بات کہ اس دن میں سب خرابیاں ہی خرابیاں ہمیں نظر آئی اس لیے ہم نے یہ دین کو چھوڑ دیا فرمایا گیا کہ یہ بے ایمان گروہ ہے ایمان والا نہیں ہے یہ صرف ایسے ہی جھول کر رہا ہے جھوٹ موٹ کے لیے ایمان لایا ہوا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے ان سے ایمان لانے کی توقع فضول ہے تم توقع بھی نہیں کرو کہ یہ لائیں گے اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسے جو صحیح میں ایمان لاتے ہیں ان کے دل میں ایمان ایسا راسک ہو جاتا ہے کہ وہ جو پیدائشی مسلمان ہیں اس سے زیادہ کام کرنے لگتے ہیں آگے فرمایا جو لوگ ہدایت کے بدلے دنیا کو خرید لیتے ہیں حالانکہ سبھی نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے تیرے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے ہم سب نے وعدہ کیا تھا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے سب کو نکالا مجھے بھی آپ کو بھی سبھی کو نکالا سب نے پرومس کیا اللہ سے کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کریں گے تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اللہ ہم پرومس کرتے ہیں ہاں پرومس کیے تھے تو ہی ہمارا رب ہے یہ بھی کہا تھا ہم نے لیکن دنیا میں آ کے بھول گئے اب کوئی کہہ سکتا ہے اچھا ہم تو بھول گئے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں اور سچ میں یہ کیسے یاد رہے گا اچھا مجھے یہ بتایا ہے آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ ماں کے پیٹ میں تھے کیا کیا کر رہے تھے فٹ بال کھیل رہے تھے کیا کر رہے تھے اندر کیا کیا چل رہا تھا کیا یاد ہے لیکن یہ تو شوہر ہے نا کہ تھے پیٹ میں سسٹم چل رہا تھا سانسیں بھی لے رہے تھے کچھ نہ کچھ حرکتیں بھی کر رہے تھے ہوا تھا نا بھول گئے نا اندر کی چیزیں تو پھر یاد کون دے گا بڑے ہی یاد دیتے تھے ماں ہی کبھی کبھی خود بتاتی ہے کہ جب میں سوتی تھی یہاں سے مجھے پک محسوس ہوتا تھا ہاں لات مارتے ہیں اندر سے وہ خود ماں بتاتی ہیں تو یاد دلائی نہ مانے اسی طرح اللہ یاد دلا رہا ہے تم کو قرآن کے ذریعے کہ تم بھول گئے ہو ایسا ہوا تھا یاد رکھو دنیا کے معمولی سے فائدے کے لیے اللہ سے کیا گیا وعدہ نہیں توڑو یہ معمولی چند فائدے کس کے لیے کر رہے جو حرام کر رہے یا اللہ کی نافرمانی کرے کس لیے کر رہے کیا فائدہ ہے اس کا حقیر فائدے حقیر فائدے ایسے لوگ اتنے بد نصیب ہیں کہ انہیں پانچ سزائیں ملیں گی ایسے لوگوں کو پانچ سزائیں پہلی سزا کیا ملے گی آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں کوئی بھی حصہ ملے گا نہیں جنت میں دوسری سزا یہ ملے گی کہ قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا اب دیکھیں بات کیوں نہیں کرتا کوئی انسان جب بہت غصے میں ہوتا ہے بات کرنے تیار نہیں ہوتا ہے آپس میں دیکھیں جو سبلنگس لڑتے ہیں بھائی بہن بہن بہن جو بھی لڑتے ہیں تو ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے یا خود ہسبینڈ وائف کیا کہتے ہیں اگر ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے جھگڑا کر کے بیٹھ گئے تو بچوں کو بولتے ہیں ہاں اپنے ماں کو بلا رہا کہ ماں سامنے کھڑی رہتی ہے اپنے ماں سے کہو ذرا کھانا لگا دیں ہاں ڈائریکٹ بات نہیں کرتے انڈائریکٹلی بات کرتے کیوں بہت غصے میں ہوتے ہیں تو اللہ بات تک نہیں کرے گا غصے کی وجہ سے تیسری چیز اللہ ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا یہ بھی ہوتا ہے نا دنیا میں بھی جس سے غصہ ہوتا ہے جب دیکھتے منہ پھرا دیتے ہیں اس سے کہ ہمیں دیکھنا ہی نہیں سامنے بھی انسان ہے تو منہ کیسا ٹرن کر دیتے ہیں پھر چوتھی سزا ان کے گناہوں کو ان سے دور نہیں کرے گا پاک نہیں کرے گا کیونکہ کچھ گناہ پاک کرے گا نا اللہ کسی ریزن کی وجہ سے ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا کیونکہ کچھ لوگ جہنم میں کچھ دیر کے لیے رہیں گے پھر نکال دیے جائیں گے جو سزا ہے اس کے بعد ان کو پاک نہیں کرے گا پانچویں سزا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے بہت بڑا عذاب درد دینے والا اس لیے ایمان سے کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا یہ نہیں کہو کہ ہم ان سے کمپرومائز کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے دین میں آ جائے تو چلے یہ جو کر رہے ہم ویسے ہی کرنے لگے وہ جس چیز کی پوجا کرتے ہم تھوڑے دیر کے لیے ان کی پوجا کرنا شروع کرے کسی بھی چیز سے کمپرومائز نہیں دین کے معاملے میں پھر آگے فرمایا یہ لوگ کتاب الہی کی تلاوت کرتے وقت اپنی مرضی کی عبارتیں اپنی طرف سے شامل کر لیتے ہیں تاکہ عوام سمجھے کہ یہ اللہ کی کتاب کا بیان ہے بیچ میں ہی کچھ ایڈ کر دیتے اس لیے اگر حدیث ہے تو بولے یہ حدیث ہے یہ یہ ہے یہ نہیں کہیں کہ یہ قرآن میں آیا ہے قرآن میں اس لیے میں نے پہلے شروعات میں آپ کو کہا کہ میں جو بھی کہوں گی وہ مفہوم ہوگا اس میں ویسے بھی حدیثیں آتے رہتی ہیں ہاں یہ نہیں کہ پورا کے پورا ایز اٹ از میں قرآن سنا رہی ہوں حالانکہ وہ اللہ کی کتاب کا بیان نہیں ہوتا بلکہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں یاد رکھو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے خود کے بنائے ہوئے حکموں پر لوگوں کو چلائے اون میں رولز بتاتے اور بولتے یہ یہ اللہ کا قاعدہ ہے قانون ہے اس پہ عمل کرو خود کے قاعدے نہیں بنا سکتے قانون نہیں بنا سکتے اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو کتاب و نبوت عطا فرمائی ہے تو اس لیے عطا فرمائیے کہ احکام الہی کی طرف لوگوں کو دعوت دے اللہ کی طرف دعوت دے نہ کہ اپنی طرف اس لیے نہیں کہ اپنی بندگی کرائے کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرنے لگوں وہ جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو یا وہ مذہب جھوٹا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنے کے لیے کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ دین قبول کرنے کے بعد کفر کی روش اختیار کر رہے ہو دین بھی قبول کیے ہیں لیکن کافرانہ حرکت کر رہے ہو پھر رکو نمبر نائن ہے آیات نمبر ایٹی ون سے لے کے نائنٹی ون تک جس میں تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا اس کے بارے میں آتا ہے یعنی اسلام تھا وہ بتایا گیا ہے یاد تو کرو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو کتاب و حکمت عطا فرمانے کے بعد ان سے عہد لیا تھا ایون انبیاء سے بھی عہد لیا گیا جب بھی میرا رسول تمہاری تصدیق کرنے والا بن کر آئے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا یہ بھی کہا گیا تھا اس کی مدد بھی کرے اس پہ ایمان بھی لائے چنانچہ اللہ کے تمام نبی ایک ہی دین کے طرف بلانے والے تھے ایک ہی دین کی طرف وہ ہے اسلام اسلام کی طرف ہی سبھی نے بلایا وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے تھے ایک ہی سبق دے رہے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور جب اللہ کا دین ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہی ہے تو سب کو اسے قبول کرنا لازم ہے اسی کو قبول کرے اسلام کو ہی قبول کرے جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا اس کے لیے خسارہ ہے جو کوئی ایک پیغمبر کو مانتا ہے اور دوسرے کا انکار کرتا ہے وہ گویا پورے سلسلے ہدایت کا انکار کرتا ہے کیونکہ ایک نبی کا ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے ایک آیت سے بھی ہمیں آگے ملے گا ایسے لوگ اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کے لانت کے مستحق ہے ان پہ لانت ہے بدعا ڈالی گئی ہے ایسے لوگوں پر ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا لیکن جو مرنے سے پہلے توبہ کر لیں یعنی ایسے لوگ جو توبہ کریں گے توبہ کب فرشتے نظر آنے سے پہلے تو پھر چانس ہے اور اصلاح بھی کرے صرف توبہ کر کے کام نہیں چلے گا اپنی اصلاح بھی کر لیں تو بے شک اللہ معاف کرے گا اس کو معاف کرنے والا ہے بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں ہی بڑھ جائیں ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی بالکل بھی ان کی توبہ قبول نہیں ہے پھر یہی لوگ گمراہ ہیں بے شک جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں انہیں کبھی توبہ نہیں کی فرشتے بھی نظر آ رہے اور فرشتے نظر آنے کے بعد ہو سکتا ہے توبہ کریں تو بھی ان کی توبہ قبول نہیں ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا فدیے میں دے دے تو بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا زمین بھر کس کے پاس ہے اتنا زمین بھر سونا وہ بھی دے دے تو بھی قبول نہیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے دردناک اور ان کا کوئی مددگار نہیں کوئی ساتھی نہیں کوئی ہیلپر نہیں اس لیے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرو الحمد یہاں پر ہمارا تیسرا پارا تھرڈ جز کمپلیٹ ہو گیا الحمد للہ رب العالمین